باب نمبر چودہ کانٹوں کی زباں خوش ہوئی پیاس سے یا رب ایک آب لاپا اس وادیے پرخار میں آوے how are you feeling today captain Imran نے سرفراز کو آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر پوچھا آم آل رائٹ سرفراز نے ذرا سا مڑ کر جواب دیا بیٹر مچ بیٹر خوش قسمت ہو یار ایکشن سے تھوڑی دیر پہلے ہی پہلے ہی پہنچے سرفراز ہلکا سا مسکرا کر چپ ہو رہا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ بد قسمت مجھے دس مہینے ہو چلے ہیں سارا سین دیکھ چکا ہوں فرسٹ ایکٹ سے لے کر ٹراپ سین تک کیپٹن عمران پھر بولا any news about captain Jamil میں سہلٹ میں تھا تو اسے ایویکویٹ کیا گیا تھا ہی ایکسپائرڈ سرفراز نے آہستہ سے جواب دیا او oh شٹ دونوں کچھ دیر خاموش لیٹے رہے بلڈی شیم کیپٹن عمران پھر بولا first rate boy absolutely first rate ward میں دونوں کے بستر ساتھ ساتھ تھے کیپٹن عمران کی بائیں ٹانگ گھٹنے سے نیچے کاٹ دی گئی تھی اور اس کی ران کا ٹنڈ منڈ تنا جس کے سرے پر سفید پٹیوں کا موٹا سا گولا بنا تھا لوہے کے جنگلے پہ رکھا ہوا اوپر کو اٹھا تھا سرفراز کو بائیں کولے پہ زخم آیا تھا مگر خطرناک نہ تھا شریپنل نے مار اندر تک نہ کی تھی اور جلد کافی سریعت سے ملتی جا رہی تھی اس کا ابتدائی صدمہ اس قدر شدید تھا کہ سرفراز چار روز تک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا جس کے دوران اسے کئی بوتل خون دیا گیا آج اسے مکمل ہوش میں آئے دوسرا دن تھا پہلے روز اس نے آنکھ کھولی تو عمران نے اپنا تعارف کرایا captain Imran four F F جواباً سرفراز نے کہا کیپٹن سرفراز سکھ ست پنجاب پھر سرفراز نے سوالیہ انداز میں اس کی کٹی ہوئی ٹانگ کی جانب اشارہ کیا او دس کیپٹن عمران نے اپنی ٹانگ کو دیکھا کون وائے بومڈ ڈائریکٹ ہٹ پھر اس نے سرفراز کے زخم کی جانب ہاتھ اٹھا کر پوچھا گرنیڈ اٹیک سرفراز نے مختصراً جواب دیا field no officers mess oh yes I heard about it terror attack Imran نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا فیلنگ بیٹر سر نے اس بات میں ہلا کر جواب دیا and you sir I will survive Imran نے مسکرا کر جواب دیا اس کے بعد جیسے ہی سرفراز نے سر موڑ کر دیکھا ایک مسلح سکھ سپاہی بستروں کی کتاروں کے بیچ راؤنڈ کرتا ہوا ان کی جانب چلا آ رہا تھا وہ گہری نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا گزر گیا سرفراز آنکھیں پھڑے اسے دیکھتا رہا سکھ سپاہی سرفراز کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر ہلکا سا مسکرایا سرفراز نے وارڈ کے دوسرے دروازے کی جانب دیکھا وہاں ایک اور مسلح سپاہی کھڑا تھا سرفراز نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے کیپٹن عمران کو دیکھا عمران کے چہرے پہ تلخ سی مسکراہٹ تھی اس نے کندھوں کو خفیف سی حرکت دی سرنڈر وہ بولا بلڈی شیم سرفراز سن لیٹا چھت کو دیکھتا رہا ایز آئی سیڈ خوش قسمت ہو ساری سیرمنی سے سوئے سوئے گزر گئے سرفراز کو اب کیپٹن عمران کی باتوں پہ غصہ آ رہا تھا اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی ٹرپ کی ٹیوب کو کھینچ کر نکال دے اور کود کر سکھ سپاہی سے رائفل چھین لے اسی جوش میں اس کا اوپر کا دھڑ چھ انچ تک بستر سے اٹھا پھر واپس گر گیا ایک منٹ تک اسی تلاتم سے گزرنے کے بعد اس پر گنودگی تاری ہونے لگی دوسرے دن تک اس کے حواس نے صورت حال کو کم و بیش قبول کر لیا تھا کیپٹن عمران نے اس کا حال احوال پوچھا پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا I say about the attack on officers mess دے سے کہ بنگالی افسروں نے پہلے ہی ڈائیو لگا دی تھی مجھے کچھ یاد نہیں سرفراز نے کہا اوبیسلی دیور ان دا نو پاسبل سرفراز نے سر ہلا کر اتفاق کیا باسٹرز تم نے کور نہیں کیا تم نے کور نہیں لیا سلو ور یو مجھے یاد نہیں سر سرفراز نے جواب دیا مگر اسے اچھی طرح سے یاد تھا کیپٹن عمران نے درست سنا تھا کھانا کھاتے کھاتے بنگالی افسروں نے اچانک جس تیس بھرنی شروع کر دی کھانا کھاتے کھاتے بنگالی افسروں نے اچانک جستیں بھرنی شروع کر دی تھیں چشمے زدن میں وہ میزوں کے کرسیوں کے نیچے غائب ہو گئے تھے چند سیکنڈ کے بعد کھڑکی کے راستے پھینکا گیا گرنیڈ لڑکتا ہوا آ کر سرفراز کے پاؤں سے کچھ فاصلے پر رک گیا وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ہوا پھر اس وقت ایک عجیب واقعہ سرفراز اپنی تمام تر آرمی ٹریننگ کو بھول گیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا اس گرنیٹ پہ نظریں جمائے دیکھتا رہا اس کی نظروں میں کبھی وہ اٹھ کر اس کی آنکھوں کے قریب آ جاتا حتیٰ کہ سرفراز اس کے پائن ایپل کی ساخت والے ایک دوسرے کے ساتھ جمے ہوئے چانے الگ الگ دیکھ سکتا تھا پھر دوسرے ہی لمحے وہ نظر سے دور ہوتا ہوا زمین کو اپنے ساتھ لیتا ہٹتا ہٹتا ایک چھوٹے سے کالے دبے میں تبدیل ہو جاتا جب وہ قریب آتا تو سرفراز کے دل میں خیال آتا کہ کیا یہ اب پھٹے گا پھٹے گا تو پھر کیا ہوگا اس خیال کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ہلنے سے کاسے رہتا اگلے لمحے جیسے ہی وہ سیاہ گیند پرے ہٹنے لگتا اس کے پھٹنے کا خیال مٹ جاتا اور سرفراز عجیب طرح سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگتا ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ گزر گیا گیٹ ڈاؤن کسی نے چیخ کر کہا get down you fool Sarfraz گویا نیند سے جاگ اٹھا اس نے پلٹ کر منہ کے بل زمین کی جانب جس لگائی اس نے پلٹ کر منہ کے بل زمین کی جانب جست بھری وہ ابھی ہوا میں ہی تھا کہ گرنیڈ ایک دھماکے سے پھٹ گیا مے بی سرفراز نے کہا I was a bit slow sir damn bad luck Imran نے کہا ڈاکٹروں کے مختصر راؤنڈ اور ڈریسنگ وغیرہ کے بعد وہ سارا دن مکمل طور پہ فارغ ہوتے تھے سرفراز اور عمران کے بستروں کے سامنے دیوار میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں ان سے پرے پچیس گز تک زمین خالی تھی اور اس سے آگے خاردار تاروں کی دو باڑیں تنی تھیں ان کے بعد ایک وسیع کھیت تھا جو غیر آباد پڑا تھا کھیت میں جگہ جگہ خود رو جھاڑیاں اور کہیں کہیں گھاس اگی تھی اس کھیت میں دن بھر ایک بکری پھرتی رہا کرتی تھی بکری کا معمول تھا کہ وہ باڑھ کے ساتھ ساتھ گھاس اور جاڑیوں پہ منہ مارتی ہوئی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر چکر لگاتی رہتی تھی سرفراز اور عمران کے لیے جو اپنے اپنے بستروں میں قید تھے اور کرنے کے لیے جن کے پاس دن بھر کوئی کام نہ تھا بکری آزاد فضا کی علامت تھی وہ بیٹھے بیٹھے اس بکری کو دیکھتے رہا کرتے تھے آخر ایک روز انہوں نے ایک کھیل شروع کر دیا وہ بکری کے چکر گرنے لگے تین کھڑکیوں میں باری باری بکری کا سر نمودار ہوتا اور بائیں جانب غائب ہو جاتا تقریباً دس یا بارہ منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوتی آخری کھڑکی میں اس کا سر دکھائی دیتا پھر تینوں کھڑکیوں کے سامنے سے گزر کر وہ دائیں طرف کو چلی جاتی اسی طرح وہ دائیں اور بائیں ٹہلتی رہتی کھیل کے دو مختلف حصے تھے پہلا حصہ بکری کے سر کو دائیں یا بائیں جانب کی کھڑکی میں دیکھ کر سنیپ کہنے کا تھا جو کوئی ایک سیکنڈ دیر کر دیتا اس کا ایک نمبر کاٹا جاتا تھا ایک نمبر کی قیمت ایک روپیہ رکھی گئی تھی دوسرا حصہ دن کے آخر میں بکری کے کل چکروں کا شمار تھا کاغذ قلم دستیاب نہ تھے اس لیے حساب دماغ میں رکھنا پڑتا تھا دن کا وقت گزارنا سب مریضوں کا مسئلہ تھا پہرے داروں کی ہدایت کے مطابق آپس میں کم سے کم گفتگو کی اجازت تھی نہ زبان اور نہ ہی ہاتھ پیر ہلانے کو اور نہ دماغ خرچ کرنے کو کچھ تھا چنانچہ جب سرفراز اور عمران کے آس پاس کے بستروں والے لوگوں نے کسی حد تک کھیل کے اصول سمجھ لیے تو وہ بھی بن بلائے اس میں شریک ہو گئے افسر جونیئر کمیشن اور نان کمیشن سب ملے جلے اس وارڈ میں پڑے تھے کھیل صرف دو دو کے جوڑے آپس میں کھیلتے تھے اور جوڑے بنانے میں رینک کا خیال رکھا جاتا تھا کھیل کی حد تک جو الفاظ بولے جاتے تھے ان میں پہرے دار بھی مخل نہ ہوتے تھے کسی جوڑے میں سے کوئی ایک اگر نیند کے غلبے میں آ جاتا تو تین روپے فی منٹ کے حساب سے کاٹ کر اس کے منفی کھاتے میں ڈال دیے جاتے تھے کھیل کے پہلے حصے کا حساب رکھنا آسان تھا کھڑکی میں بکری کا سر دیکھ کر پہلی آواز لگانے والوں کا حساب رکھنا صرف ایک ایک روپیہ اوپر نیچے کرنے کا معاملہ تھا اور ہر دس بارہ منٹ کے بعد نئی رقم نکل آتی تھی مگر دن بھر کے پھیروں کا حساب یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی تھی جس پہ بعض اوقات اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تھا تیس پھیرے بکری کے رخصت ہونے پر کیپٹن عمران کہتا ہوں سرفراز نفی میں سر ہلاتا اکتیس تیس اکتیس بیٹ اوکے سرفراز اتفاق کرتا so I can't afford it Sarfraz کہتا fifty twenty five done Imran کہتا کیوں صوبے دار صاحب کتنے چکر ہوئے اکتی سر صوبے دار خان داد خان جس کا ایک پیر زخم کی وجہ سے گل چکا تھا فیصلہ کن انداز میں کہتا کیپٹن عمران کے مائنس حساب میں پچیس روپے ڈال دیے جاتے لائرز کیپٹن عمران زیر لب بڑبڑاتا ارکوم کا لین دین گو فی الوقت خالی تھا مگر اس پہ جو لے دے کی جاتی وہ اپنی اپنی عزت قائم رکھنے کا بہانہ بن گئی تھی درحقیقت بکری ان لوگوں کے لیے زندگی کا سہارا بن چکی تھی شام ہونے سے کچھ پہلے جب بکری کا مالک اسے لے کر چلا جاتا تو بتیاں بجھانے کے گھنٹے تک ان کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا وہ بے رونق چہرے لیے اپنے اپنے بستروں پہ ایسے لیٹے اور بیٹھے ہوتے جیسے کوئی عزیز ہستی ان سے بچھڑ گئی ہو اگر ایک روز مالک نے بکری کو ذبح کر کے کھا لیا تو ایک سپاہی کہتا ہندو ہے دوسرا جواب دیتا اس کی لٹ نہیں دیکھی یہ لوگ گوشت نہیں کھاتے اگر اس نے بیچ دی تو پہلا اپنا نظریہ یا سیت جاری رکھتا دودھ دینے والی ہے تیسرا کہتا مالک کبھی نہیں بیچے گا تجھے کیسے پتا ہے دودھ دیتی ہے میں نے اس کے تھن دیکھے ہیں بھرے ہوئے ہیں تھن تو نظر ہی نہیں آتے ایک دن میں اٹھ کر بیٹھا تھا ہاتھوں پر اٹھ کر تھن دیکھے تھے تمہارے چوتڑوں پہ زخم ہے تم بیٹھ نہیں سکتے ایک دن بیٹھا تھا تیسا تنگ آ کر کہتا اسی دن سے تو زخم زیادہ خراب ہو گئے ہیں لیٹا لیٹا تھک گیا تھا پہرے دار آ کر انہیں باتیں کرنے سے منع کر دیتا جب بکری چکر لگا رہی ہوتی تو سامنے کے مریضوں کی کتار کی کتار بستروں پر دراز نیم دراز چکنی بیٹھی ہوتی اور کئی سر ایک ساتھ وقفے وقفے پر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہل رہے ہوتے بکری کو کبھی کسی طور ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کی آگاہی ہو چکی تھی سرفراز کو یقین تھا کہ بکری سیدھا منہ اٹھا کر ان کی جانب نہیں دیکھتی بلکہ کنکھیوں سے انہیں بھانپتے ہوئے گزرتی ہے کئی اور وجوہات کی بنا پر بھی سرفراز بکری کی خصوصیات کا قائل ہو چکا تھا مثلا بکری کبھی باڑھ سے پرے میدان میں نہ جاتی تھی گو اس میدان میں کئی جھاڑیاں اگی تھیں دو جگہ پر سبز گھاس خاصی گھنی تھی بلکہ وہ ہمیشہ باڑھ کے برابر ہی آگے پیچھے سفر کرتی تھی سرفراز کو اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ اتنے سارے مردوں کے مقابل بکری کو اپنی نسوانیت کا احساس ہو چکا تھا اس خیال سے سرفراز کی نظر میں بکری اس حد تک پرکشش ہو گئی تھی کہ اسے بکری کی چال میں اٹکیلیاں نظر آتی تھیں اور اس کے ہر دم ہلتے ہوئے ہونٹے اور گھاس پات سے بھرے بھرے گال اسے دلکش دکھائی دینے لگے تھے جس روز اس مقام سے جو ایک اسکول کو خالی کرا کے ہسپتال میں تبدیل کیا گیا تھا اٹھا کر انہیں لے جایا گیا تھا اس روز لوگوں نے دیکھا کہ بکری متعدد بار کھڑکیوں کے سامنے رک رک کر ان کی جانب منہ اٹھائے کھڑی رہی اور میں میں کرتی رہی اس کو اپنے چاہنے والوں کے کوچ کی خبر ہو چکی تھی سرفراز کی کتار والے لوگوں کی عجیب گو مگو گو کی حالت تھی ایک طرف تو ان کے اندر ہسپتال سے اٹھ کر جہاں ان کی زندگی ایک ڈھپ پہ قائم ہو چکی تھی کسی نامعلوم مقام پہ لے جائے جانے کا حیجان تھا دوسری جانب بکری سے بچھڑ جانے کا غم تھا اور آگے روٹین کا کچھ علم نہ تھا ان کے برعکس مقابل کی قطار والے لوگ جنہوں نے پہلے پہل اس کھیل میں شامل ہونے کی صحیح کی تھی مگر بکری والی کھڑکیوں کی جانب پشت ہونے کے باعث ناکام رہے تھے کم از کم بکری کے غم سے آزاد تھے آخری لمحوں میں جمعہ دار سلیم نے منہ کھولا وہ تیس سالہ میٹرک پاس نوجوان ادبی ذوق کا مالک تھا اور پرانے پرانے شاعروں کے سینکڑوں شعر اسے ازبر تھے جنہیں وہ موقع محل کی مناسبت سے پڑھتا رہتا تھا جنگ کے دوران اس کا چہرہ اور سینا بری طرح جلس گیا تھا اور پٹیاں اس طرح بندی تھی کہ صرف ناک منہ اور آنکھوں کے سوراخ کھلے تھے جب اس کی پٹی کی جاتی تو جلد چیتھڑوں کی مانند اترتی تھی اور دوسرے منہ پھیر لیتے تھے مگر اس کو اپنے شیر کبھی نہ بھولے تھے سرفراز کا خیال تھا کہ انہی شیروں کی مدد سے وہ ابھی تک زندہ تھا جب اسے اسٹریچر پہ ڈالا جا رہا تھا جمعہ دار سلیم نے بکری کی جانی منہ اٹھا کر آخری شیر پڑھا یوں اٹھے آج اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے اس طرح وہ اپنے مشکل وقت کی اس بے زبان ساتھی سے جدا ہوئے جس نے ان کے لیے ایک انسان کی حیثیت اختیار کر لی تھی ڈیر ایس چھیمی سرفراز نے لکھنا شروع کیا یہاں جو حادثہ رونما ہوا ہے اس کا تمہیں علم ہو گیا ہوگا اس بڑے حادثے سے چند روز قبل ایک چھوٹا سا حادثہ میرے ساتھ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ دن ہسپتال میں گزارنے پڑے تھے مگر اب میں بالکل تندرست ہوں فکر کی کوئی بات نہیں ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں ٹرین سے نارائن گنج پھر سٹیمر کے ذریعے دریائی راستے سے لے جایا گیا رات کے وقت سٹیمر ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا جہاں دریا مگر مچھوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا تاکہ ہم میں سے کوئی فرار نہ ہو سکے اس طرح ہم کلکتے پہنچے وہاں سے پھر ٹرینوں پر سوار کرا کے اس شہر میں پہنچایا گیا جس کا نام رانچی ہے اب ہم شہر کے باہر کیمپ نمبر اٹھانوے میں مقید ہیں ان حرامیوں نے ہمیں نظر بند کرنے کے لیے کیج تیار کر کے رکھے ہیں کیج یعنی پنجرے میں کیج نمبر تین میں ہوں ان کیجز کا نقشہ اس طرح ہے عام فوجی بیرکیں ہیں جو سپاہیوں کے لیے بنی ہوتی ہیں ایک ایک میں چار چار چھ چھ آٹھ آٹھ آدمی ہیں بیرکوں میں ہمارے سونے کے لیے چار پائیاں ہیں ہمارے کیج میں تقریباً اسی بیرکیں ہیں جو چیز انہیں پنجرے بناتی ہے وہ ارد گرد کی حفاظتی تدابیر ہیں کیج کے گرد سب سے پہلے خاردار تار کے گول گول چکروں کی باڑ ہے اس کے بعد ہاف ٹریک پھر ایک راستہ ہے جس میں گارڈ پھرتے رہتے ہیں اس کے بعد ٹرپ فلیئرز کی باڑ ہے اس سے آگے چاروں طرف زمین دوز مائنز ہیں آگے خون خار کتے چھوڑے ہوئے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں ان کے بعد مزید گارڈ ہیں جن کے لیے الگ بیرکیں بنی ہوئی ہیں کچھ گارڈز ان کے اوپر اور کچھ نیچے پھرتے ہیں ہر طرف سرچ لائنیں نصب ہیں جو بھری دوپہر میں بھی جلتی رہتی ہیں ہر طرف سرچ لائٹیں نصب ہیں جو بھری دوپہر میں بھی جلتی رہتی ہیں ان اقدامات سے معلوم ہوتا ہے جیسے ہم نہتے قیدی نہیں بلکہ ایک فوج ہے جو اندر توپیں گاڑے بیٹھی ہے ان بزدل بنیوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے البتہ اس سے ایک فائدہ ہوا ہے کہ شکست خردگی کا احساس جس نے پہلے چند روز تک ہمیں یز مردہ رکھا تھا یہ صورت دیکھ کر غصے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے ہمارے دلوں میں قوت مزامت بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں سے فرار کا ارادہ پکا ہوتا جا رہا ہے ہمارے کیج کے بعد ایک چھوٹا سا میدان ہے صبح سویرے میدان میں فال ان کرا کے ہماری گنتی کرائی جاتی ہے اس کے بعد ناشتہ ملتا ہے جو ایک خشک روٹی اور پھیکے پانی کے سے شوربے پر مشتمل ہوتا ہے دن بھر ہم لوگ تقریباً فارغ ہوتے ہیں میری بیرک میں ہم چھ آدمی ہیں چار ہم انفینٹری کے افسر ہیں ہم چاروں کا گروپ بن گیا ہے لیفٹیننٹ فضل کیپٹن عزیز کیپٹن افتخار اور میں رینک سینئر جونیئر ہونے کی وجہ سے ہم فوجی آداب کا خیال تو رکھتے ہیں مگر سوائے اس کے ہمارے درمیان مکمل برابری کی فضا ہے ہم چاروں کے علاوہ ایک ایئر فورس کا افسر ہے وہ پینتیس کے لگ بھگ کا ونگ کمانڈر ہے اس نے آتے ہی داڑھی بڑھا لی ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے چھٹا آدمی انجینئر سکور کا ہے وہ مذہب کی جانب راغب تو نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی اور شغل ہے مگر وہ خاموش طبیعت ہے اور الگ تھلگ رہتا ہے دوپہر کے وقت تک ہم بیرک میں بیٹھے یا میدان میں کھڑے باتیں کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں کبھی کبھی ایک آدھ ہندوستانی اخبار مل جاتا ہے جس کا ایک ایک لفظ ہم پڑھ کر چھوڑتے ہیں گو ہمیں معلوم ہے کہ صرف وہی اخبار ہمیں مہیا کیا جاتا ہے جس میں ہمارے خلاف پروپوگینڈا یا ہمیں بدزن کرنے کے لیے کسی ہندو یا سرکاری مسلمان کا لکھا ہوا مٹیریل ہوتا ہے اگر ہم اسے وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہیں دوپہر کا کھانا بھی روٹی اور پتلی سی دال کا ملتا ہے روٹی کا آٹا مٹی ملا ہوا ہوتا ہے جو دانتوں میں کرچ کرچ کرتا ہے دال ایک عجیب نسل سے تعلق رکھتی ہے اسے مٹھ کی دال کہتے ہیں میں نے تو یہ دال اپنے علاقے میں نہیں دیکھی ویسے تو یہ ثابت دالوں کی طرح گول دانے دار ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتی ہے اس کے اندر گودا نام کو نہیں ہوتا صرف چھلکا ہوتا ہے اور اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے دانت میں دباؤ تو دانہ چھوٹے سے غبارے کی طرح پھٹ جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے چھلکے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں میدان کے اندر پانچ وقت بعد جماعت نماز ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں نے کچھ دل کو سہارا دینے اور کچھ وقت گزاری کے لیے مذہب کی جانب رجوع کر لیا ہے چند لوگ میدان کے کونے میں تھوڑی سی زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں انہوں نے چند سبزیاں بوئی ہیں اور فارغ وقت وافر ہونے کے باعث بے ضرورت گوڈی کرتے رہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں پودے کو جڑ پکڑنے دو زیادہ گوڈی اچھی نہیں ہوتی مگر یہ لوگ نہیں سنتے یہاں پر کئی لوگوں کی خصلت بدل گئی ہے بات سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں اپنی ہی کیے جاتے ہیں رات کا کھانا پھر وہی روٹی اور موٹ کی دال کا پانی جس کے اندر کبھی کبھی کسی گلی سڑی ہوئی سبزی کی جڑ تیر رہی ہوتی ہے آٹھ دس دن اسی جگہ پہ رہنے کے بعد آدمی کا دھیان صرف ایک چیز پر جم جاتا ہے اور وہ اگلے وقت کا کھانا ہے کھانا جس کو ہم عام زندگی میں اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس پر توجہ صرف کی جائے اور جو اپنے وقت پر گویا خود بخود سامنے آ موجود ہوتا ہے وہی کھانا ساری زندگی کا محور بن جاتا ہے آج تک میرے نزدیک کھانے کا رشتہ صرف اشتہا سے رہا ہے بلکہ ہم ایسی شکم سیر زندگی بسر کرتے ہیں کہ ایک آدھ وقت کا کھانا چھوٹ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا اشتہا محسوس ہو تو کھانا جب چاہے جہاں چاہیں حاصل ہو جاتا ہے کھانے کی جگہ ہمیشہ اشتہا کے بعد آتی ہے یہاں پر کھانے کی بے مزگی کی وجہ سے اشتہا ناپید ہو چکی ہے چنانچہ کھانا اپنی ایک الگ شخصیت اختیار کر گیا ہے یہ بات بھی ہمارے علم میں ہوتی ہے کہ اگلا کھانا وہی پانی والی دال اور ریت والی روٹی کا ہوگا مگر اس کے باوجود دل میں کسی خوش آئند واقعے کی امید کسی معجزے کسی شعبے کی توقع ہوتی ہے اور ان سب آرزوؤں کا مرکز اگلے وقت کا کھانا ہوتا ہے جب وہ حسب معمول گزر جاتا ہے تو پھر اس سے اگلے وقت کا کھانا نہور خیال بن جاتا ہے یوں مستقل اگلے وقت کے کھانے کے گرد جو تمناؤں کا جال بنا ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اس طرح ساری انسانی خواہشات اس آئندہ آنے والے کھانے کے گرد گھومتی ہیں جو ذہن کی فضا میں ایک ستون کی طرح نصب ہوتا ہے ایسا ستون جس تک رسائی ناممکن ہو اس کی مماثلت ان آئیڈیل سے ہے جن کے سہارے لوگ زندہ رہتے ہیں روز مرہ کی گفتگو کا بڑا حصہ بھی کھانے کی باتوں میں صرف ہوتا ہے ایک افسر میجر صدیق نے کہیں سے ٹماٹر کا بیج حاصل کر کے پودا لگایا ہے جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے ہمارے بیرک کے علاوہ دوسری بیرکوں والے بھی اس پر نظریں رکھے ہوئے ہیں ہم سب کو سرخ سرخ رس بھرے ٹماٹروں کے خواب آتے ہیں دن میں کئی بار ہم پودے کے پاس جا کر اس کا معائنہ کرتے ہیں جیسے وہ ہم سب کا بچہ ہو جیسے پالنے پوسنے اور تندرست رکھنے کا فرض ہم سب پر عائد ہوتا ہے ہم اس دن کا انتظار کرتے ہوئے نہیں تھکتے جس روز اس پہ پھل آئے گا ہفتے میں دو بار گوشت پکتا ہے کہنے کو یہ گوشت کا سالن ہوتا ہے مگر دراصل وہی بے نمک مرچ کا شوربہ ہوتا ہے جس کے اندر کہیں کہیں کوئی ننا سا چیتڑا تیر رہا ہوتا ہے یہ دال خور بنیے ہمیں شاید مردہ جانوروں کا گوشت کھلاتے ہیں گو بتایا یہی جاتا ہے کہ حلال گوشت ہے جو مسلح کسائیوں سے حاصل کیا گیا ہے اس کے باوجود ان دو دنوں میں ہم سب کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے اور کم از کم دو ایک نوالے ہم شوق سے کھاتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اشتہا کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور ہم زندہ رہنے کو یا محض زیادہ تر کھائے چلے جا رہے ہیں پھر بھی پہلے دو نوالوں کی حد تک خوب گہما گہمی رہتی ہے کھانے کے بعد دوسرے نمبر پر فراز کا خیال ہمارے دلوں میں ہر دم گزی رہتا ہے آج کل ہم نے یہاں سے فرار کی کھانے کے بعد دوسرے نمبر پر فرار کا خیال ہمارے دلوں میں ہر دم گزی رہتا ہے آج کل ہم نے یہاں سے فرار کی ایک سکیم کو شروع کر رکھا ہے اس کی پلان بھی میجر شاہ زمان نے بنائی ہے اس کی تفصیل اگلے خط میں لکھوں گا اس سکیم کے بارے میں ہماری عجیب کیفیت ہے اس سکیم کے کامیاب ہونے کی ہمیں امید ہے ورنہ ہم اتنا بڑا رسک کیوں لیں مگر ساتھ ہی جیسے کھانے کے بارے میں ہمارا رویہ ہے ویسا دل کے اندر ہمیں یہ بھی علم ہے کہ وقت آنے پر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں پر ہر ایک کے اوپر ایک ساتھ امید اور نا امیدی کی کیفیت تاری رہتی ہے جو ان کیمپوں کی خاصیت ہے یہ ہر دو جذبے ہم وقت گزاری کے لیے یا محض عادتاً اختیار کر چکے ہیں یہ ہر دو جذبے ہم وقت گزاری کے لیے یا محض عادتاً اختیار کر چکے ہیں ہم سب کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے سوائے چار چھ لوگوں کے جو ہمارے کیچ کی دوسری بیرکوں میں رہتے ہیں وہ نماز کے علاوہ زیادہ تر وقت نفل پڑھنے اور وظیفہ کرنے میں صرف کرتے ہیں اپنی تین وقت کی روٹی ہڑپ کر جاتے ہیں اور جو پتلا شوربہ اور دال کے بلبلے بچ رہتے ہیں انہیں برتن اٹھا کر پانی کی طرح پی جاتے ہیں پھر جلد ہی وہ خواب خرگوش میں محب ہو جاتے ہیں تاکہ تہجد کے وقت اٹھ کر پھر اپنی روٹین شروع کر دیں بیچ بیچ کے وقت وہ تصویر رولتے ہوئے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے آدمی سے بہت کم بولتے ہیں یا پھر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منہ دیکھتے ہوئے داڑھی کے فالتو بال نوچتے رہتے ہیں صرف یہ لوگ ہیں جو مکمل اطمینان سے روز بروز فربا ہوتے جا رہے ہیں مجھے ان کا فارمولہ پسند ہے اور کئی بار دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اسے اپنا لوں مگر افسوس کہ خواہش رکھنے کے باوجود اسے اختیار نہیں کر سکا کتنے خوش قسمت ہیں یہ یہ یہ لوگ یہاں پہنچ کر کر سرفراز نے خط خط خط کا کا مضمون ختم دیا جھوٹ موٹ تھا تھا وہ وہ جو لکھنا چاہتا تھا مگر اسے علم تھا کہ لکھ نہیں سکتا چنانچہ اس نے اپنے لیے ایک فارمولہ ایجاد کر لیا تھا وہ قلم کا الٹا سرا کاغذ پر رکھ کر لکھنا شروع کر دیتا اور لکھتا جاتا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ تھک جاتا گو کاغذ پہ لفظ نمودار نہ ہوتے مگر سرفراز کے اندر اپنے قریبی لوگوں کو اصل حالات سے آگاہ کرنے کی جو ناقابل برداشت خواہش تھی وہ کچھ کچھ نہ پوری ہو جاتی تھی کیمپ کی فضا میں امید اور نا امیدی کی جو ملی جلی کیفیت ان کے اندر سرائیت کر چکی تھی وہ خود فریبیوں کا ملغوبہ تھا اسے وہ دن کاٹنے کی خاطر سنبھال کر رکھے ہوئے تھے سرفراز جھوٹ موٹ کے خط سے دل کا غبار نکال چکتا تو قلم سیدھا کرتا اور اصلی خط شروع کرتا ان سب کو ایک ایک کارڈ دیا جاتا تھا جس کے اوپر پتہ پرنٹ کیا ہوا تھا کیمپ اٹھانوے بھارت اس کارڈ پہ انہیں پچیس لفظ لکھنے کی اجازت تھی سرفراز لکھتا ڈیئر ایس چھیمی میری صحت بالکل ٹھیک ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہماری نگہداشت درست ہو رہی ہے زندگی معمول کے مطابق گزر رہی ہے تمہارا سری امید اور نا امیدی کی ویسی ہی کیفیت کے بھی پھیلتی جا رہی تھی جیسے ہی اس کی کی پارٹی حکومت آئی امید و بہم توقعات خواہشات اور مطالبات چلانگتے پھلانگتے ہوئے آوارد ہوئے مگر جوں جوں دن گزرتے گئے یہ راز جو کوئی راز بھی نہ تھا ان پر آشکار ہوتا گیا کہ جو کام پہلے نہ ہوتے تھے وہ اب بھی نہیں ہو رہے گو ملک کا مشرقی حصہ بنگلہ دیش بن چکا تھا اور ان کا لیڈر موت کی کال کوٹھڑی سے رہا ہو کر واپس جا چکا تھا مغربی حصے میں مارشل لا ابھی قائم تھا ان کا لیڈر دنیا کا پہلا سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریشن بن چکا تھا اور اس کے وزیر اپنے اپنے محکموں کے افسروں سے کام سیکھ رہے تھے عوام کے محکمانہ کام انہی افسروں کے ہاتھ میں تھے جن کے اختیار میں پہلے تھے اور بندوبست اسی رفتار سے جاری تھا جیسے ہمیشہ سے چلا آیا تھا لیڈروں کے وعدے وعید حکومتی گورکھ دھندوں میں پھنس کر غائب ہو چکے تھے نا امیدی جڑ پکڑ رہی تھی جنگ میں شکست کے احساس نے قوم کے دل کو شکنجے میں جکڑ رکھا تھا نہ شکنجہ ڈھیلا ہوتا تھا نہ جذبات کو نکاس کا رستہ ملتا تھا ایک سمم بکمن کی کیفیت تھی جس نے اسے موضوع ممنوعہ کی حیثیت دے دی تھی گویا لوگ دلوں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے ہوں اندر اندھیرے کی فضا تھی آٹھ دس ماہ تک مستقل روشنی میں رہنے کے بعد اندھیرے کے بعد اندھیرے کا پردہ یکدم جو گرا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ روشنی جو انہیں دکھائی جا رہی تھی دن کی روشنی نہ تھی بلکہ رات کی روشنی تھی جو ہاتھ سے جلائی گئی بتیوں سے پیدا کی گئی تھی جس کے اندر انہیں فریب نظر کے کرشمے دکھائے جاتے رہے تھے جب ہوا تیز چلی اور بتیاں بجھ گئیں تو تاریکی ہی تاریکی تھی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا اور لوگ دم خود بیٹھے تھے اس قوم کو کئی بار لڑائی کے میدانوں میں ہار ہوئی تھی سینکڑوں برس کے زمانے میں جنگوں سے سابقہ پڑا تھا کبھی جیت ہوئی تھی کبھی ہار مگر کبھی شکست کا احساس نہ ہوا تھا کبھی ہمت نہ ٹوٹی تھی اب اس فریب کاری نے جو اپنے ہی لوگوں نے اپنی قوم پر روا رکھی تھی اس حربی ہار کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا قوم کی ریڑھ کی ہڈی میں جو لوہے کی سلاخ تھی وہ دوہری ہو چکی تھی کوئی کھلے بندوں اس کا ذکر نہ کرتا تھا مگر لوگوں کا اعتبار پہلے دوسروں پر پھر اپنے آپ پر سے اٹھنا شروع ہو گیا تھا ان کا چارہ کچھ ایسی کیفیت سے تھا کہ جیسے وہ بازار تک گئے ہوں اور جب واپس آئے ہوں تو گھر کا آدھا سامان چور اٹھا کر لے جا چکے ہوں سامان کا نقصان صرف آنکھوں کے سامنے تھا مگر ذلت اور بے بسی کا احساس دل پہ وار کرتا تھا کہ کوئی ان کے دروازے میں داخل ہو کر للکارتا ہوا دوسرے راستے سے نکل گیا تھا نا طاقتی کے اس احساس سے ہر شے پہ اعتبار اٹھ چکا تھا اعتبار کے اٹھ جانے سے مستقبل کا دکھاوا پامال ہو چکا تھا یقین محکم جیسے الفاظ محض نعرے دکھائی دینے لگے تھے ہار اور جیت بے معنی ہو چکی تھی ان کے ساتھ دگا ہوا تھا یہ تاریخ کا عجیب کھیل تھا کہ اعجاز اور سرفراز ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اسی امید اور نا امیدی کی گٹمٹ فضا میں سانس لے رہے تھے جس کے ماضی نے حال کو جنم دیا تھا مگر حال بانج ہو چکا تھا اور مستقبل کو جننے سے قاصر تھا بڑے بڑے صاحبان اقتدار اس حد تک اعتماد سے آری ہو چکے تھے کہ سب سے پہلے اس چھینا جھپٹی میں شامل ہو گئے سن سینتالیس کی تاریخ دہرائی جانے لگی اس وقت یہ تاریخ ایک وسیع و عریض علمیہ کی پیداوار تھی جب دہرائی گئی تو اس نے ایک مذاقے کی صورت اختیار کر لی اب ملک چھوڑ کر بھاگنے والے ہندوؤں اور سکھوں کا مال ان کا حذف نہ تھا اب لوگ اپنے بھائی بندوں کے مقابل کھڑے تھے سب تعلق اور واسطے دلوں سے فرار پا چکے تھے تاریخ نے اپنے سے سبق نہ سیکھنے والوں پہ غضب کے کہہ کہے لگانے شروع کر دیے تھے اعجاز انتہائی انتشار کے عالم میں تھا ایک طرف اسے بھائی کے جنگی قیدی بن جانے کا غم کھائے جاتا تھا دوسری جانب اس پہ اپنے حمایتیوں پیروکاروں غریب مزدوروں کا دباؤ تھا جو اس سے اپنی توقعات پورا کرنے کا مطالبہ کرتے تھے تنخواہوں میں اضافے کی تکرار ہڑتالیں بندیاں مہنگائی ان سب چیزوں کا بوجھ اس پہ آ پڑا تھا ابھی لیبر کے بارے میں کوئی نئی قانون سازی نہ ہو سکی تھی مگر محنت کش صبر کی تلقین پہ سیکھ پا ہوتے تھے یہ بھی اعجاز کے ساتھ ایک مذاق تھا کہ اپنی حکومت آنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اور اس جیسے دوسرے لوگ کتنے بے اختیار تھے وہ افراتفری کے عالم میں ہر طرف بھاگا پھرتا تھا اوپر سے سکینہ کا اصرار دن رات جاری رہتا تمہیں تو نہ آج وقت ملے گا نہ کل زمین بنجر ہو رہی ہے ابا چار پانچ قلعے کر سکتا ہے وہ اس نے کر دیے ہیں سال کے دانے گھر میں آ گئے ہیں ابے کے سر کو دعائیں دو اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا میں صرف بیلنے کے کام کا ذمہ لیتی ہوں خدا کا شکر کرو کہ گڑ کی منڈی تیز ہو گئی ہے دوسرا مربع ٹھیکے پر دے دو ابے کے پاس لوگ آ رہے ہیں اتباری ہیں ٹھیکہ وقت پر دینے کی گارنٹی دیتے ہیں ابا نگرانی کرنے کو تیار ہے گڑ کا کام شروع کرنے سے پہلے اعجاز خود دوسروں کی زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرتا رہا تھا جب گڑ کا کام چل نکلا تو اس نے اپنی زمین خرید لی تھی مگر اس کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ بیس پچیس ایکڑ گنے کی کاشت کے علاوہ باقی کی زمین خالی چھوڑ رکھی تھی کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اپنی زمین کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا اسے کبھی گوارا نہ ہوا تھا خواب وہ ٹھیکے دار ہوں یا آدھے کے مزارے ہوں اس تجویز کی اس نے ہمیشہ مخالفت کی تھی گو جب بھی پوچھا گیا وہ کوئی مناسب وجہ بیان نہ کر سکا تھا مگر اب ایسا موقع آیا تھا کہ اس کے دل اور دماغ کی سطح نرم پڑتی جا رہی تھی جیسے ابال کھا کھا کر اس پہ ننے ننے بلبلے پیدا ہو گئے ہوں سرفراز کی قید نے اس کی کمر توڑ دی تھی آخر سکینہ کے آگے بھی اس کی ہمت جواب دے گئی اگر ٹھیکہ وصول نہ ہوا تو پھر میرے پاس دوڑتی ہوئی نہ آنا اس نے جواب دیا سکینہ نے اسے راہ پہ آتے دیکھا تو آ کر اس کے پاس چار پائی پہ بیٹھ گئی جہاں وہ لیٹا تھا گارنٹی ہے گارنٹی بیاسی کے وڑائچ ہیں اتباری ہیں وہاں کی چوکی میں باسے کا جماعتی آ کر سپاہی لگا ہوا ہے چوکی کا حوالدار بھی باسے کا واقف کار ہے پل سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے اعجاز نے سکینہ کی پشت پہ ہاتھ رکھا اس کی پتلی سی قمیض پسینے سے گیلی ہو کر پشت سے چمٹی ہوئی تھی اور اس کے جسم سے پسینے کی ہلکی ہلکی باس اٹھ رہی تھی جیسے پٹے ہوئے دودھ سے اٹھتی ہے چاچے کے ٹبر کی کاٹھی بہترین ہے اعجاز نے سوچا سکینہ کا بدن آج بھی اسی طرح ہے جیسا بیاہ والے دن تھا اس کی چھاتیوں کو کسی سہارے کی ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہے اعجاز کا ذہن اپنے بکھیڑوں سے فرار حاصل کر کے جسم کی راحت کی جانب مبزول ہونے لگا یہ کیسی گارنٹی ہے وہ ہنس کر بولا کل پولیس والے تبدیل ہو جائیں تو پھر باسا تو ادھر ہی ہے نا شہر میں لگ گیا ہے اپنے ہاتھ میں رکھے گا پھر ابا ان کے سر پر حاضر ہے اس کے سامنے کوئی پیر نہیں مار سکتا تم اپنے ہیلوں کو چھوڑ دو میں خود جا کر ہل چلانے لگوں تو پھر تمہیں چین آئے گا ہاں اعجاز ہنسا مجھے پھر چین آئے گا پہلے تو مجھ سے ہل چلانا سیکھ پھر جا کر چلانا سکینہ نے اعجاز کے ہاتھ کو اپنی پیٹھ پر ہولے ہولے ہلتے ہوئے محسوس کیا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی بیٹھی کسمسائی گویا جسم کی رضامندی کا اظہار کر رہی ہو پھر اس نے تیزی سے بچوں کی چار پائیوں پہ نظر ڈالی حسن اور حسین کھلے آسمان تلے گہری نیند سو رہے تھے سکینہ اعجاز کے ہاتھ سے نکل کر اٹھی اور لڑکوں کی چار پائی پہ جھک کر احتیاط سے ان کی چادروں کو جنہیں لڑکوں نے نیند میں اتار دیا تھا سیدھا کر کے انہیں ڈھانپ دیا جب وہ لوٹی تو ہنسی سے دوری ہو رہی تھی کیا بات ہے اعجاز نے پوچھا حسین کا حسین کا آواز دبانے کی کوشش میں اس کے منہ سے ہنسی کے مارے بات نہ نکل رہی تھی کوئی بات تو بتا بس ہنسے جا رہی ہے تیرا سر پھر گیا ہے حسینے کا بدن اٹھا ہوا ہے وہ بولی اعجاز کی ہنسی نکل گئی اس نے سر اٹھا کر سوئے ہوئے لڑکوں کی جانب دیکھا مگر اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا اس نے سکینہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لٹا لیا شرم کر سکینہ ہنسی دباتے ہوئے سرگوشی میں بولی لڑکے جوان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جلدی جوان ہو جائیں تو تسلی سے اپنے کام میں لگ جاؤں تجھے تو بس دو ہی کام ہیں گھر آتے ہو تو میری سختی لے آتے ہو سکتی تو میرے اندر ہے اعجاز اپنے بدن پر ہاتھ مار کر بولا تیرے اندر تو نرمی ہی نرمی ہے اور باہر جا کر اپنی افسری میں لگے رہتے ہو افسری کہاں کی اعجاز اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا میرا اپنا آدمی مشکل میں ہے اور میں اس کی جان نہیں چھڑا سکتا کون ہے منظور کا بھائی اسے پولیس نے پکڑ کر حوالات میں رکھا ہوا ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا ہوں ہوں ایک پولیس افسر کا نوکر تھا اس نے چوری کا الزام لگایا ہے تم اس کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اعجاز نے ٹھنڈی سانس بھری آسان بات نہیں عزت کا سوال ہے چل چھوڑ اس قصے کو سکینہ کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا یہ مردنی کا ڈھیلا پن نہیں جانداری کا پھیلاؤ تھا جس میں یہ مردنی کا ڈھیلا پن نہیں جانداری کا پھیلاؤ تھا جس سے گوشت میں نرمی آ گئی مگر پٹھوں کا تناؤ ابھر آیا تھا یہ گوشت اور پٹھوں کا ملان تھا جو مرد کو چند لمحوں کے لیے دنیا کے ہر تردد سے آزاد کر دیتا ہے رات آدھی کے قریب نکل چکی تھی جیٹ کی تند لو میں ہلاوت آ گئی تھی پسینے سے شرابور جسموں پہ ہوا کے جھونکے رگڑ کھاتے ہوئے گزرے تو دونوں کو ٹھنڈک کا میٹھا میٹھا احساس ہوا سکینہ کا حلق لذت آمیز کراہیں روکنے کی کوشش میں خشک ہو رہا تھا آندھی اٹھ رہی تھی اس نے پٹی ہوئی سی آواز میں سرگوشی کی اعجاز نے کوئی جواب نہ دیا ہوا ٹھنڈی ہے کہیں می برسا ہے سو گئے ہو ہم اعجاز نے نیند میں حلق سے آواز نکالی ملک جنگیر کا بیٹا سنا ہے واپس آ گیا ہے تجھے بھی ایسے وقت کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں اعجاز نے کہا چپ کر کے سو جا تجھے بھی ایسے وقت کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں اعجاز نے کہا چپ کر کے سو جا سکینہ نے اعجاز کی چادر کا آدھا پلو اپنے جسم پہ اوڑا اور بازو اجاز کی چھاتی کے گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اجالا ہونے سے پہلے سکینہ اٹھ کر اپنی چار پہ پہ گئی اور چادر لپیٹ کر سو گئی مغرب کی طرف سے کالی آندھی چڑھ رہی تھی جس نے آسمان کو تاریخ کر دیا تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا اعجاز تھانے دار چودھری شریف بھٹی کے پاس بیٹھا تھا اعجاز تیرا یونین کا کام میں نے کتنا کیا ہے بتا جب کسی مل مالک نے مزدور پہ ظلم کیا جب کسی مزدور کا دوسرے سے جھگڑا ہوا کتنی رپٹیں تیرے لیے میں نے پھاڑی تھیں کبھی انکار کیا ہے کبھی نہیں چودھری صاحب میرے اوپر آپ نے ہمیشہ خاص مہربانی کی ہے اسی لیے تو میں اعتماد کر کے آ جاتا ہوں آپ جیسے مہربان افسر روز روز پیدا نہیں ہوتے یہ آدمی بے قصور ہے چودھری صاحب اس نے چوری نہیں کی کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے تو نکلتی آپ نے اس کے ساتھ رشتہ داروں عزیزوں دوستوں کے گھروں کی تلاشی لے لی ہے میں ایک عام شہری کی حیثیت سے انصاف مانگنے آیا ہوں آپ انصاف کے پاس بان ہیں انصاف کی بات چھوڑ اعجاز انصاف کو آج کون پوچھتا ہے میرے ساتھ کیا انصاف ہو رہا ہے اس نے بازو لمبا کر کے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا اس سارے علاقے کو دیکھ رہے ہو دیکھ رہا ہوں کتنا علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے میں اس علاقے کا مالک ہوں تھانے دار نے کہا میری تنخواہ ڈھائی سو روپے ہے الاؤنس ملا کر پونے چار سو بنتی ہے میں پونے چار سو میں سارے علاقے کو کنٹرول کر سکتا ہوں چودھری جی آپ کی عزت آپ کا اختیار اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں وہ عزت اختیار کو چھوڑ یہ دو ستارے جو میرے مونڈے پر لگے ہوئے ہیں کیا میرا پیڑ بھرتے ہیں جہاں تک تنخواہ کا معاملہ ہے ہماری حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے حکومت کے وعدے مجھے مت بتا میں کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا سپاہی بھرتی ہوا تھا تیس سال سے حکومتوں کے وعدے سن رہا ہوں جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے یہ میرے ہاتھ سے باہر ہے ڈی ایس پی صاحب کا ملازم تھا ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے چودھری صاحب اعجاز نے کہا سب جانتے ہیں کہ شہر کا مالک ایس پی ہوتا ہے اور علاقے کا مالک ایس ایچ او بس قصہ ختم ڈی ایس پی صاحب آپ کا کہنا کیسے موڑ سکتے ہیں تو میری نوکری کے پیچھے پڑا ہے مجھے الٹے رستے پر مت لگا میری ریٹائرمنٹ قریب ہے ڈپٹی صاحب نے میری گانڈ میں ہاتھ دیا ہوا ہے میرے افسر ہیں دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں باقی شاہ کو ڈپٹی صاحب کے پاس لے جا اور ان کی منت کر یہی ایک طریقہ ہے درست ہے میں ایسا کرتا ہوں مگر ریاض کے ساتھ ذرا نرمی اختیار کریں آپ کی مہربانی ہوگی نرمی ہی نرمی ہے کوئی پرچہ تو درج ہوا نہیں نہ رپٹ لکھی گئی ہے پرچہ اس وقت ہوگا جب ہمیں ثبوت ملے گا ثبوت چودھری صاحب موجود ہی نہیں ہے وہ چوری کا مرتکب ہی نہیں ہوا ثبوت حاصل کرنا ہمارا کام ہے تو میری بات مان جیسا میں نے کہا ہے ویسا کر باقی علی شاہ اپنے کمرے میں آنکھیں میچے سر پہ پٹی باندھ کر لیٹا ہوا تھا ایک نوکر اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا کیا حال ہے شاہ صاحب اعجاز نے پوچھا کیا حال پوچھتے ہو ملک اعجاز کوئی ایک چیز ہو تو بتاؤں بلڈ پریشر گردے کی تکلیف اوپر سے لو لگ گئی ہے آج چھ دن ہو گئے ہیں بستر سے نہیں اٹھا ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے وہاں سے مایوس ہو کر اعجاز مختار ڈوگر کے پاس پہنچا کیا کہا چھ دن سے بستر پر پڑا ہے مختار ڈوگر نے آسمان کی جانب دیکھ کر ہاتھ باندھ دیے اللہ میری توبہ سید کی ذات اور اتنا بڑا جھوٹ ابھی ابھی شفیع لوہار کے بیٹے کا ولیمہ کھا کر آیا ہے میرے ساتھ کھڑا تھا پھر وہ آگے جھک کر رازداری سے بولا اصل میں لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کسی کے ساتھ اٹھ کر تھانے تک نہیں جاتا اپنے ہواریوں کے ذریعے افواہ پھیلا رکھی ہے کہ اسے وزارت ملنے والی ہے پھر سب کے کام ہو جائیں گے میں تو ملک اعجاز ہر کسی کے ساتھ اٹھ کر اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے کچہری تک جاتا ہوں میں تو ملک اعجاز ہر کسی کے ساتھ اٹھ کر اپنی جیب سے پیسے خرچ کے کچہری تک جاتا ہوں اللہ شاہد ہے تم کہو تو ہائی کورٹ تک تمہارا ساتھ دوں گا مگر یہ رفیق ڈی ایس پی بڑا کتا افسر ہے میں ایک دو دفعہ لوگوں کے کام کے لیے گیا ہوں اب تو وہ مجھے ملنے کا وقت بھی نہیں دیتا میری شکل دیکھ کر نہ کر دیتا ہے تمہارے ساتھ میں چلا گیا تو اس نے اگر کام کرنا بھی ہوا تو مجھے دیکھ کر نہ کر دے گا میری صلاح مانو تو اکیلے ہی چلے جاؤ شاید کوئی دید لحاظ کر دے آخر تمہاری اپنی حیثیت بھی کوئی کم نہیں سارا زمانہ تمہیں جانتا ہے ویسے تمہیں بتاؤں وہ اعجاز کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا چگلی کی بات نہیں باقی شاہ اگلے روز بھی کہہ رہا تھا ملک اعجاز کی اصل طاقت منظور ہی ہے ساری باغ دوڑ وہی کرتا ہے منظور کو ہٹا دو تو اعجاز زیرو بھی نہیں رہ جاتا چگلی کی بات نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ آدمی سانپ ہے سانپ اس پر اعتماد کرنا چودہ کا گھاٹا ہے آگے تمہاری اپنی عقل ہے ہمارا کام تو صرف وارننگ کرنا تھا اعجاز اپنے دفتر میں واپس آیا تو اس کے چہرے پہ افسردگی تھی کرسی پہ منظور سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے میز پر جھکا ہوا تھا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں جورے دیکھ ابھی باغ دوڑ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی منظور نے جواب دیے بغیر مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور اسی طرح بیٹھا رہا ڈیئرس چیمی تمہارے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے دو خط اور لالے نے دو خط الگ الگ لکھے ہیں مجھے تمہارا صرف ایک خط ملا ہے اور لالے کا کوئی خط نہیں ملا میں نے تمہیں لکھا تھا کہ یہ چور جو ہمارے جیلر بنے ہوئے ہیں زیادہ خطوں کی کتابت کو روک لیتے ہیں یہ سن کر مجھے حد خوشی ہوئی کہ تم اور لالا اور سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہو اب ہم لوگ نسبتاً آرام کی زندگی گزار رہے ہیں جون جولائی میں گرمی سے جان پر بنی ہوئی تھی آس پاس کوئی سایہ نہیں اور سیمنٹ کی بیرکیں تندور کی طرح تپ جاتی تھیں کچھ کھانے کو ویسے ہی جی نہیں کرتا نیم گرم پانی پی پی کر پیٹ آ پھر گیا تھا اب بارشیں شروع ہوئی ہیں تو تھوڑا بہت چین آیا ہے تمہارے خط سے معلوم ہوا ہے کہ میرا خط پہنچنے میں دو تین مہینے لگ جاتے ہیں اس لیے جب یہ خط تمہیں ملے گا تو اس وقت تک سردیاں شروع ہو چکی ہوں گی یہ مہینے میں دو خطوں کی اجازت جو ہمیں انہوں نے دے رکھی ہے سب فراڈ ہے میں تمہیں بیس سے زیادہ خط لکھ چکا ہوں مگر تمہارے خط سے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں صرف چار خط ملے ہیں سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ دو ہفتے پہلے ریڈ کراس کے آدمی کیمپ کا معائنہ کرنے آئے تھے اس روز ہماری چار پائیوں پر صرف چادریں بچھی تھیں اور صفائی ہوئی میزوں پر اخباریں رکھ دی گئی تھیں اس روز ہماری چار پائیوں پر صاف چادریں بچھیں اور صفائی ہوئی میزوں پر اخباریں رکھ دی گئیں اور اصلی گوشت کا سالن پکا کچھ گورے تھے اور دو افریقن کالے تھے ہم نے اپنی شکایتیں پیش کیں بتایا کہ تین وقت ریت والی روٹی اور مویشیوں کو کھلانے والے دانوں کا شوربہ جسے یہ بنیے دال کہتے ہیں کھانے کو ملتا ہے مطالبات پیش کیے مہینے میں چار خط لکھنے کی اجازت ہونی چاہیے ہفتے میں تین بار گوشت پکے جو گوشت ہو چھچڑے نہ ہوں باقاعدگی سے ہمارا میڈیکل ٹیسٹ ہو اور ہر ہفتے ہمارا وزن کیا جائے وغیرہ وغیرہ جس مستعدی سے وہ ہماری باتیں نوٹ کر رہے تھے اسے دیکھ کر ہمارے دلوں میں امید کی کرن پیدا ہوئی مگر اس کے پیچھے ایک مستقل نا امیدی کا احساس کہ یہ لکھ لکھا کر چلے گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا چنانچہ وہی ہوا اس کا خدشہ تھا کوئی شکایت رفع نہ کی گئی ہم ریڈ کراس کو خط لکھتے ہیں تو یہ حرامی اسے روک لیتے ہیں ہاں البتہ ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہو گئی ہماری سب سے پہلی شکایت گرمی کی تھی اور مطالبہ تھا کہ ہمیں بجلی کے پنکھے لگوا کر دیے جائیں ورنہ ہم ان بیرکوں میں جل بھن کر مر مرا جائیں گے یہ ایک ہی چیز تھی جس کا ان لوگوں کو فرسٹ ہینڈ تجربہ ہوا تھا دو گوروں نے سفید کاٹن کی قسم کے کپڑے کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ٹائیاں لگا رکھی تھیں پسینے سب کو آ رہے تھے مگر سوٹوں والے گوروں کی تل ملاہٹ دیکھنے والی تھی ان کا پسینہ بنیانوں اور قمیضوں سے نکل کر کونوں کو گیلا کر رہا تھا وہ بار بار ٹائیوں میں پھنسی ہوئی گردنوں سے کالر ڈھیلے کر کے رومال سے خوش کر رہے تھے چنانچہ اور تو کچھ نہ ہوا ہماری چھتوں پر پنکھے لگ گئے پنکھے گرم ہوا پھینکتے تھے ہفتے بارشیں شروع ہوئیں تو ان کی ہوا ہی غائب ہو گئی مگر انہیں دیکھ دیکھ کر ہی کچھ نہ کچھ تسلی ہو جاتی ہے ان پنکھوں نے البتہ ایک ایسا کام دکھایا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا اب ہنسنا مت یہ ایک سچی داستان ہے جو ہم عمر بھر جو بھی عمر بھر آئے گی لوگوں کو سناتے رہیں گے ہوا یہ کہ کل ایک قسمت کی ماری چڑیا عام سی چڑیا جو گھروں میں ہوتی ہے ہمارے کمرے میں آ گئی دیواروں کے ساتھ ادھر ادھر اڑتی ہوئی بیچاری گھومتے ہوئے پنکھے کے پروں سے ٹکرا کر گری اور زخمی ہو کر پھڑ پڑاتی ہوئی فرش پر گر پڑی لیفٹیننٹ فضل نے ایک جست میں چڑیا کو جا دبوچا ہم چھ کے چھ آدمی کئی منٹ تک آپس میں مشورے کرتے رہے کہ اس کا کیا کیا جائے کسی نے کہا اسے میدان میں چھوڑ دیں یہاں کوئی کتا بلی تو ہے نہیں جو اسے کھا جائے گا اس کا زخم خود ہی مندمل ہو جائے گا دوسرا بولا کہ ہم خود ڈسپینسری سے ٹینچر وغیرہ مانگ کر اس کا علاج کریں اور اسے میں کاسٹ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ ننی سی چڑیا جس کے ایک کندھے سے خون بہہ رہا تھا فضل کے ہاتھ میں دبکی بے چارگی کی نظروں سے خلا میں دیکھتی رہی آخر میجر شاہ زمان نے ہاتھ بڑھا کر فضل سے چڑیا لے لی اور باہر کو چل پڑا ہم سب لا علمی کی حالت میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے شاہ زمان سیدھا ہمارے باورچی کے پاس پہنچا اس سے چھری مانگ کر زمین پہ بیٹھا اور پیشتر اس کے ہم میں سے کوئی منہ کھولتا شاہ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چڑیا کو ذبح کر دیا چڑیا کے گلے سے اتنا خون بھی نہ نکلا کہ چھری کا پھل ہی گیلا ہو وہ پھڑ پڑا کر ساکت ہو گئی شاہ زمان نے وہیں بیٹھے بیٹھے احتیاط سے اس کے پر نوچ کر اسے ننگا کیا اور باورچی کو پکڑا دیا باورچی نے اس چھری سے اس آدھے انگوٹھے جتنے پرندے کا قیمہ کیا اور رات کو دال میں ملا کر پکانے کو ایک طرف رکھ دیا ہم سب کے دل میں چڑیا کے ذبح ہونے پر افسوس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس تھا کہ چڑیا کا بہترین مصرف یہی تھا جب سالن پک کر آیا تو اس میں گوشت مکمل طور پر گھل چکا تھا وہی مٹکی دل کے پانی بھرے بلبلوں کا لمبا شوربہ تھا اور پرندے کا نام و نشان نہ تھا میرے دانت میں ایک بار تیلا سا آیا تھا میں نے نکال کر دیکھا تو وہ مجھے وہ چڑیا کی کوئی ہڈی دکھائی دی یا ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہی ہو سالن کے ذائقے میں ذرہ برابر فرق نہ آیا تھا مگر ہم نے گوشت کے تصور میں زیادہ ذوق و شوق سے کھانا کھایا یہاں پہنچ کر سرفراز کا جی اس کا ساتھ چھوڑ گیا اس کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ وہ میدان میں نکل کر چند منٹ تک ٹہلتا رہا کئی لمبے لمبے سانس لینے کے بعد واپس آ کر اس نے قلم کے اصلی سرے سے کارڈ پر جس کے اوپر پرنٹ تھا کیمپ اٹھانوے بھارت اپنے پچیس لفظ لکھنے شروع کیے ڈی ایر ایس چیمی میرا جو بھی خط تمہیں ملے وہ لالے کو ضرور پڑھا دیا کرو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں تمہارا سری ایک روز صبح نو بجے سب کو میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا کیا قصہ ہے سرفراز نے کیپٹن عزیز سے پوچھا پکی خبر نہیں مگر سنا ہے کوئی انڈین مسلمان واز کرنے آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی کینچی سے کتری ہوئی سفید ہموار داڑھی والا ساٹھ پینسٹھ برس کا آدمی ہاتھ میں چند اخبار لیے ہوئے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بولا میرا نام بدر الدین ہے اس نے رک کر اپنے سامنے چار پائیوں اور کرسیوں پر بیٹھے اور ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگوں پر نظر دوڑائی میں یونیورسٹی میں اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کا استاد ہوں اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اخباریں کھولی اخباروں کے نام سٹیٹس مین اور ہندوستان ٹائمز دکھائی دے رہے تھے پھر اس نے اندر کے کچھ ورک سامعین کے سامنے پھیلائے اگلی رو میں بیٹھے ہوئے سرفراز نے اخبار کے صفحے پر موٹے الفاظ پڑھے problem solving between India and Pakistan by Badruddin Chaudhry میں اپنے تئیں کئی برس سے ذرائع بلاک کے ذریعے اپنے دونوں ملکوں کے مابین برادرانہ تعلقات استوار کرنے کی صحیح کرتا رہا ہوں مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا موقع پا کر انتہائی خوشی ہوئی ہے اور ساتھ ہی دکھ بھی ہوا ہے جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں وہ دکھ دینے والے حالات ہیں ہمارے ملک صدیوں تک اکٹھے رہے ہیں ہماری تاریخ مشترک ہے ہم نے اس بر صغیر پر بیرونی حملہ آوروں کی بیسیوں یلگاریں ایک ساتھ صحیح ہیں ہماری زبانوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے مگر ہمارے رسم و رواج ایک ہیں اور سینکڑوں برس سے چلے آ رہے ہیں یہی ہماری اصل تہذیب ہے آج کی دنیا میں مذہبی نظریاتی ریاست کا تصور ناقابل عمل ہو چکا ہے بھارت میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں بستے ہیں چنانچہ کون کہہ سکتا ہے کہ ایک تو اسلامی ریاست ہے اور دوسری نہیں ہے دراصل مذہبی نظریاتی ریاست کا دور گزر چکا ہے کیپٹن عزیز جو سرفراز کے پہلو میں بیٹھا بے تابی سے پہلو بدل رہا تھا آخر ضبط نہ کر سکا وٹ اباؤٹ اسرائیل وہ بولا yes what about it Badruddin نے خطیبانہ انداز میں کہا وہاں کیا ہو رہا ہے آپ نے بات میرے منہ سے چھین لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بیس پچیس برس سے خون خرابہ ہو رہا ہے تاریخ میری بات کو صحیح ثابت کرتی ہے مذہبی نظریات ریاست فساد کا گھر ہے مگر ایک سیکولر ریاست نے اسرائیل کی بنیاد ڈالی کیپٹن عزیز نے جواب دیا اور دوسری سیکولر ریاست اسے سپورٹ کر رہی ہے یہ دوگلا پن نہیں تو کیا ہے کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ انہی سیکولر ریاستوں نے مشرق وسطیٰ میں فساد کی جڑ ڈالی ہے آپ کا پوائنٹ کسی حد تک صحیح ہو سکتا ہے مگر یہ ایک الگ اور وسیع المنظر سوال ہے جس میں داخل ہو کر ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہمارے اپنے مسائل توجہ طلب ہیں ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں عقب سے ایک افسر نے جذباتی آواز میں کہا صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جس کا ثبوت آج مل چکا ہے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ جیسے منافقوں کی خدمات خریدی جا رہی ہیں بدر الدین چودھری کا رنگ زرد پڑ گیا ایک گھاڑ دھمکی آمیز انداز میں بولنے والے افسر کی جانب بڑھا جس کو اس کے دوسرے ساتھیوں نے کھینچ کر بٹھا دیا بدر الدین نے کچھ کہنا چاہا مگر ایک دو بار حق لا کر رہ گیا وہ دوبارہ بات شروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی کر رہا تھا کہ افسروں کے مجمع میں جگہ جگہ سے غدار ٹرینر گو بیک کی آوازیں اٹھنے لگیں گارڈ مستعید ہو گئے انہوں نے صورتحال جانچ کر بدر الدین کو نرگے میں لے لیا اور اسے واپس لے چلے ان کے جانے کے بعد پندرہ بیس افسر غصے کی حالت میں میدان کے اندر کھڑے باتیں کرتے رہے پھر بکھر کر اپنی اپنی بیرک میں چلے گئے سر آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا سرفراز نے کیپٹن عزیز سے کہا میں نے ایک مناسب سوال کیا تھا اس میں کوئی حرج نہیں تھا یہ بات نہیں سر سرفراز نے آواز نیچی کر کے کہا اسکیپ سکیم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے آدمی کسی کی نظروں میں نہ آئے ہاں یار تمہاری یہ بات تو درست ہے مگر اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا I should be more careful in future thanks Mukhtar Dogar M P A Ijaz کے دفتر میں داخل ہوا ملک اعجاز مدد کی ضرورت ہے وہ پریشانی میں بولا کیا بات ہے اعجاز نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا کل جلسہ ہے اور بولنے والوں کی ماں مر گئی ہے کیا ہوا کوئی بیمار پڑ گیا ہے کوئی کراچی چلا گیا ہے کسی کو کوئی اور بہانہ مل گیا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں اب تم ہی میرے جلسے کو بچا سکتے ہو باقی شاہ کہاں ہے اس کا کیا پوچھتے ہو وہ کبھی میرے جلسے میں آیا ہے وہ گھر بیٹھا دعا مانگ رہا ہوگا کہ میرا جلسہ فیل ہو جائے میں تو کل صبح وکیل کے پاس جا رہا ہوں مختار منظور کے بھائی کی بلا جواز نظر بندی کی درخواست کے لیے گیارہ بجے تک فارغ ہو جاؤ گے مشورہ مشورہ ہی تو کرنا ہے نا وکیلوں کا تمہیں پتہ ہے نو بجے ملے یا بارہ بجے وعدہ نہیں کر سکتا ملک اعجاز میں آٹھ مہینے میں پہلی غرض لے کر تیرے پاس آیا ہوں تم وہاں کھڑے ہو جاؤ تو جلسے کو باندھ سکتے ہو میں اکیلا وہاں کیا با با کروں گا جلسہ فیل ہو گیا تو اس نے اپنائیا سے اعجاز کا ہاتھ پکڑا اور لمبے لمبے دانت نکال کر مسکرا دیا میری جان ہم سب کی بیزتی ہے مختار ایک بات بتا اعجاز تلخی سے بولا میں تجھے آج یاد آیا ہوں جب جلسے کا انتظام کیا بولنے والوں کا بندوبست کیا اس وقت میں کہاں تھا میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کہاں تھا میں یہیں پر بیٹھا تھا ہاشا وکلّہ اعجاز دو دفعہ یہاں سے میں پھر کر گیا ہوں ہر دفعہ پتہ چلا کہ منظور کے ساتھ تھانے گئے ہوئے ہو مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی اعجاز نے ناگواری سے منہ پھیر لیا گویا کہہ رہا ہو جھوٹ بولتے ہو اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں چل جو ہو گیا سو ہو گیا اب میری عرض کے آگے انکار نہ کر تو چاہتا ہے کہ تیرے آگے ہاتھ جوڑوں یا پیر پکڑوں کوشش کروں گا وعدہ نہیں کر سکتا اعجاز نے کہا میں کل صبح اپنا آدمی بھیج دوں گا وہ تجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر کچہری لے جائے گا تیرے ساتھ رہے گا واپس بھی لے آئے گا ٹھیک ہے اعجاز نے کوئی جواب نہ دیا تو مختار ڈوگر نے اعجاز کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا اور اٹھ کر جاتے جاتے بولا بس ٹھیک ہے کل سویرے آدمی یہاں موجود ہوگا اگلے روز صبح سویرے اعجاز اپنے دفتر میں سن بیٹھا تھا ایک آدمی افسردہ سی شکل لیے میز کے پاس کھڑا تھا چودھری مختار ایک نوجوان کے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا آ پہنچا یہ مقبول احمد میرا بہترین ورکر ہے مختار ڈوگر نے تعارف کراتے ہوئے کہا مقبول تو ملک اعجاز کو جانتا ہی ہے آج سارا دن تیری ڈیوٹی ان کے ساتھ ہے پھر وہ اعجاز سے مخاطب ہوا مقبول کچہری کے سارے رستے جانتا ہے کئی وکیلوں سے بھی باقفیت ہے کچہری جانے کی ضرورت نہیں اعجاز نے کہا ضرورت نہیں یہ تو بڑا اچھا ہوا کیوں کام ہو گیا ہاں منظور کا بھائی رہا ہو کر گھر آ گیا ہے مبارک ہو مبارک ہو اعجاز گرج کر بولا مبارک ہو اس کا دماغ الٹ گیا ہے کیوں کیسے مختار ڈوگر نے پوچھا تشدد سے اور کیسے اوف او اللہ معاف کرے اللہ کا اس سے کیا تعلق ہے اعجاز نے کہا یہ بندے کا کام ہے یہ عوام کی حکومت میں عوام کا کام ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا تم جاؤ مختار میں منظور کے گھر جا رہا ہوں جلسے پر آ جاؤں گا مختار ڈوگر بیٹھا اس کا منہ دیکھتا رہا آج میرا بھی بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے اعجاز جاتے جاتے بولا پنڈال لگا تھا ڈھائی تین سو کے لگ بھگ کا مجمع تھا دوپہر کی دھوپ میں لوگ شامیانے کے سائے میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے اسٹیج پر چار پانچ کرسیاں تھیں جن پر معمولی قسم کے لوگ بیٹھے تھے کناتوں کے پیچھے مختار ڈوگر کی چاولوں کی دیگیں چڑھی تھیں جو جلسے کے بعد سامعین میں تقسیم کی جانے والی تھیں بارہ بجے کے قریب اعجاز وہاں پہنچا تو ایک نوجوان نعت پڑھنے کے بعد چھوٹی موٹی تقریر کر کے مائکرو فون سے ہٹا تھا اور ایک دوسرے شخص نے آ کر مزاحیہ تقریر شروع کر دی تھی لوگ اس کے سیاسی اور نیم سیاسی لطیفوں پر ہنس رہے تھے کسی نے فلمی گانوں کی ٹیپ لگا دی جس کی گھسی ہوئی آواز ساتھ ہی مائکرو فون سے خارج ہو رہی تھی اسٹیج کا انتظام مکمل انتشار کی حالت میں تھا مختار ڈوگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پیچھے دیگوں کے پاس ایک پیڑھی پر سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا دیگوں کی گرمی کی وجہ سے اس کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے ایک آدمی نے آ کر آہستہ سے اس کے کان میں کچھ کہا مختار ڈوگر چونک کر اٹھا اور کنات کا کونا اٹھا کر پنڈال میں داخل ہوا اعجاز کے تیور دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا جیسے کہ وہ اعجاز کو مدعو کرنے پر پچھتا رہا ہو اعجاز کو دیکھ کر چند مزدوروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے اعجاز نے ان کی جانب کوئی توجہ نہ دی نہ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کا جواب دیا نلک اعجاز منظور کے بھائی کا سن کر مجھے دلی رنج ہوا ہے مختار ڈوگر نے کہا میں جلسے کے بعد سیدھا اس کے گھر جا رہا ہوں تم آ گئے ہو تو میرے دل کو کچھ ڈھارس ملی ہے اب تم جانو اور جلسہ یہ میرے بس کی بات نہیں اعجاز نے کوئی جواب نہ دیا وہ اپنے خیال میں کھویا ہوا سٹیج کی جانب بڑھا مختار ڈوگر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اس کی چال سے ظاہر ہوتا تھا کہ اعجاز کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی اسے روک کے بھی رکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قائد اعظم کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا مختار ڈوگر نے اعجاز کے برابر آ کر کہا ویسے تو کسی کی کیا ضرورت کہ حضور کی شان میں کچھ کہے مگر مولوی اور لیگیے بات کو الٹی طرف لے جاتے ہیں یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اعجاز نے اسٹیج پہ قدم رکھا تو مختار ڈوگر اس کی خاموشی سے مزید گھبرا گیا اس نے اعجاز کا بازو پکڑ کر کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسی بھی حساب میں کر دینا مختار ڈوگر نے کہا وہ متنازع شخصیت نہیں ہیں اور لوگوں میں جوش بھی پیدا ہوتا ہے بس نعرہ تکبیر کافی ہے اعجاز نے بدمزگی سے اپنا بازو چھڑایا اور سٹیج پر چڑھ گیا چند اور نعرے بلند ہوئے اب اعجاز نے ہاتھ اٹھا کر ان کا جواب دیا اور جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا مختار ڈوگر ایک طرف سے نکل کر مزاحیہ تقریر کرنے والے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور سختی سے اسے ہٹنے کے اشارے کرنے لگا اس شخص نے اپنی آخری بھپتی ختم کی اور سٹیج سے اتر گیا مختار ڈوگر نے مائکرو فون سنبھال لیا اب میں اپنے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت عظیم مزدور لیڈر پاسپان انسانیت ملک محمد اعجاز اوان سے جو خاص طور پر سے ہماری دعوت پر آپ سب کو ایڈریس کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے باتیں کریں اس نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگوایا ملک جا زبان زندہ باد لوگوں نے جواب دیا کچھ تالیاں بجائیں ایک دو مزید نعرے لگے اعجاز نے اٹھ کر مائکرو فون کی چابی ڈھیلی کی اور اسے اپنے قد کے برابر اٹھا کر چابی کس دی پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا میں آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا صرف اور صرف اعجاز دیں دو انگلیاں ہوا میں اٹھائیں دو باتیں کہنے آیا ہوں مگر یہ باتیں کہنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نہایت عزیز دوست کے گھر سے تعزیت کر کے واپس آیا ہوں راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک علاقے میں آٹا دکانوں سے غائب ہو گیا ہے ایک نہیں ملک صاحب مجمع میں سے ایک آدمی چلا کر بولا سارے علاقے میں ختم ہو گیا ہے وہاں پر اعجاز نے اپنی بات جاری رکھی دکان کے سیدھے دروازے کے آگے لوگوں کی لمبی کتاریں لگی تھیں جو خالی ہاتھ دھکم پیل کر رہے تھے حالانکہ دکان کا دروازہ بند تھا جب میں الٹی طرف سے گزرا تو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پچھلے دروازے کے راستے ایک ایک کر کے داخل ہو رہے ہیں اور آٹے کے تھیلے لے لے کر نکل رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سیدھے دروازے کے آگے دھکم پیل کرنے والے لوگ کون تھے عوام تھے مجمع سے دو تین آوازیں آئیں یہ عوام تھے ہوں اعجاز نے نفی میں سر ہلایا اور ساتھ ہی اپنی دائیں انگلی ہلائی یہ لوگ عوام نہیں تھے آپ پوچھیں گے کہ عوام نہیں تو پھر کون تھے میں کہتا ہوں کہ یہ عوام نہیں تھے ڈھائی سو آدمی بے سمجھی سے منہ اٹھائے خاموش بیٹھے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ عوام نہیں تھے پچیس سال ہو گئے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ عوام کے لیے یہ ہو رہا ہے اور عوام کے لیے وہ ہو رہا ہے جو بھی حاکم آتا ہے یہی رٹ لگاتا ہے کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے آئے ہیں اب دیکھیے کہ ان پچیس سالوں میں بھلائی کس کی ہوئی ہے بھلائی ہوئی ہے امیروں اور کبیروں کی افسروں اور جاگیرداروں کی نفع خوروں اور رسا گیروں کی بلیکیوں اور سمگلروں کی بدعنوانوں اور رشوتیوں کی ان سب کی بھلائی ہوئی ہے تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ عوام کون ہوئے اب لوگوں کو اعجاز کی الٹی منطق کی کچھ کچھ سمجھ آنی شروع ہو رہی تھی امیر اور کبیر لوگ ایک آواز آئی ہاں ہاں دوسری آواز اٹھی امیر اور گیر مل مالک تیسرے آدمی نے جھجکتے ہوئے کہا درست اعجاز نے انگلی اٹھا کر بولا آپ کی بات سو فیصدی درست ہے حکومتیں جھوٹ نہیں بولا کرتی حکومتوں نے ان لوگوں کا نام عوام رکھ دیا ہے اور پچیس سال تک ان کا فائدہ کرتی رہی ہے دکان کے سامنے خالی ہاتھ قطار میں کھڑے ہوئے لوگ عوام نہیں ہیں عوام وہ ہیں جب پچھلے دروازے سے سفارشی پرچیاں لے کر آٹا لے جا رہے ہیں حکومتوں نے عوام کے نام اور پتے بدل دیے ہیں اور ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا میرے بھائیوں دکانوں کے سامنے دھکے کھانے والے لوگ عوام نہیں یہ تو غریب لوگ ہیں یکا یک اعجاز کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں بن بناہٹ کا شور اٹھا گویا مجمع جاگ اٹھا ہو درمیان سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا عوام اس نے نعرہ لگایا لوگوں نے نے جواب دیا غریب لوگ منظور آج سے اعجاز ہاتھ بلند کر کے انہیں چپ کروایا آج سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی حکومت اور کوئی لیڈر عوام کا لفظ استعمال نہ کرے یہ دھوکہ دہی کا لفظ ہے اب مجمع پوری طرح سے اعجاز کے خیال کی روح میں شامل ہو چکا تھا دو چار آدمی کھڑے ہو کر نعرے لگوانے لگے ان میں سے ایک ایک بولتا اور مجمع جواب دیتا جاتا عوام کون امیر کبیر عوام کون رسا گیر عوام کون رشوت خور عوام کون بدعنوان عوام کون مل مالک بولو عوام نامنظور غریب بے قصور غریب منظور منظور اس نئے اور نامانوس نعرے کو سن کر دیگیں پکانے والا عملہ کناتوں کے کونوں کناروں سے سر نکالے کھڑا دیکھ رہا تھا کنات کے ایک بانس کے ساتھ لگ کر مختار ڈوگر منہ کھولے کھڑا تھا اعجاز چند لمحوں تک خاموش کھڑا ان ناروں کو سنتا رہا پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرایا اب دوسری بات وہ بولا پچیس سال سے ہم حکومتوں کی بات سنتے آئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے یہ گا گے گھی سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا اور وہ کب ہوگا ایسا کب کریں گے اور ویسا کب کریں گے ہم ترس گئے ہیں یہ سننے کے لیے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے اور ویسا ہو گیا ہے درست یا نہ درست درست درست مجمع چلایا اس لیے ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے آج کے بعد کوئی حکومت اور لیڈر گا گے اور گی کے لفظ استعمال نہ کرے یہ بھی دھوکہ دہی کے الفاظ ہیں دھوکہ دھوکہ جھوٹ جھوٹ نعرے لگانے والوں نے کہا آج کے بعد اعجاز نے کہا حکومت کے ہر بیان میں ہے کا لفظ بڑھتا جائے یہ سچا لفظ ہے اب تقریباً آدھے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے دوبارہ نعرے لگانے شروع کر دیے گا گے گی نامنظور گا گے گی جھوٹ فریب گا گے گی دھوکہ چالاکی ہے ہے ہے منظور منظور گا گے گی بے اصل ہے ہے ہے ہے ہے اصل اصل اس کے بعد نعرے لگوانے اور جواب دینے والوں نے انہیں مختصر اور آسان کرنے کی خاطر صرف ایک ہی گردان شروع کر دی ہے ہے ہے ہے ہے ہے اس آواز میں ایک عجیب تان تھی جس کا علم اعجاز کو بھی اسے سننے کے بعد ہوا اس میں لہو گرمانے والی لبیک للکار کی لے دلاوری کی ہاہا کار تھی ہے ہے ہے آواز اٹھتی ہے ہے ہے سینکڑوں آوازوں کا جواب ملتا ہے ہے ہے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سلسلہ دن بھر چلتا رہے گا عام حالات میں یہ منظر دیکھ کر اعجاز کے خون کی گردش میں تیزی آ جاتی اور دل کا خانہ پھیل کر سینے کو بھر لیا کرتا تھا مگر اس وقت وہ منظور جیسے وفادار کے گھر سے اس کے بھائی ریاض کی چار پائی سے اٹھ کر آیا تھا جہاں چار آدمیوں نے ریاض کو بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر قابو میں رکھا ہوا تھا اور وہ داہی تباہی بک رہا تھا منظور زمین پہ بیٹھا تھا اور اس کے آنسو نہ تھمتے تھے گھر کے اندر سے عورتوں کے بین کی آوازیں آ رہی تھیں اعجاز کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر نہ ہٹتا تھا اس کی روح میں ایک عمیق افسردگی سرائیت کر گئی تھی اور دل پر ایک من مزنی رنج کا بوجھ تھا مجمع کی ہے ہے ہے ہے ہے ہے سن کر اس کے چہرے پر فتح مندی کے آثار پیدا نہ ہوئے اس نے سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش کرایا مختار ڈوگر نے موقع دیکھ کر سارت سے کام لیتے ہوئے ایک طرف سے کناتے اٹھوا دی جہاں کھانے کی میزیں لگی تھیں میزوں پر المونیم کی پلیٹوں کے انبار تھے انہوں نے ہاتھ کے تیز تیز اشاروں سے لوگوں کی توجہ میزوں کی جانب مبزول کرائی لوگ اس راستے سے گزر کر میزوں پہ رکھی نمکین چاولوں کی پراتوں پر ٹوٹ پڑے اعجاز ایک طرف سے باہر نکل گیا پہلے وہ دو چار قدم اپنے دفتر کی جانب بڑھا پھر پلٹ کر اس نے سائیکل کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا یونینوں کے اندر افواہیں کئی روز سے گردش کر رہی تھیں مگر نہ ان کا کوئی سرا ہاتھ میں آتا تھا اور نہ کوئی وجہ معلوم ہوتی تھی بس گول مول سی بات کہیں سے نکل کر آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی کہ ادھر ادھر سے پوچھ کچھ ہو رہی تھی اور اعجاز کو اوپر سے کوئی بلاوا آیا تھا یا آنے والا تھا کئی کا خیال تھا کہ اسے انعام کے طور پر کوئی اعلیٰ پوزیشن ملنے والی تھی دوسروں کا اندازہ اس کے برعکس تھا سب کو معلوم تھا کہ اعجاز نے منظور کے بھائی کے معاملے میں چوک کے اندر کھڑے ہو کر ڈی ایس پی کا نام لے کر گالیاں دی تھیں اور ایس ایچ او کو سر عام چیلنج کیا تھا کہ اگر اسے گرفتار کرنا چاہتا ہے تو آئے اور کرے چنانچہ کسی نہ کسی حد تک وہ سرزنش کا مستحق قرار دیا جا رہا تھا اعجاز کے پاس یہ افواہیں پہنچ رہی تھیں اور سیاست کی روح سے اسے علم تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر ان دنوں اس کے دل میں تشویش کی صورت پیدا نہ ہو رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی جب سے منظور کام چھوڑ کر کل وقتی طور پر اپنے بھائی کی دیکھ بھال میں لگ گیا تھا اعجاز کا جی اچاٹ رہنے لگا تھا منظور کے ساتھ اس کی وابستگی نہ طوالت وقت کے باعث تھی نہ منظور کی کارکردگی کی وجہ سے صرف منظور کی وفاداری کی ایک خاص صورت تھی جو اعجاز کے دل میں راہ پا گئی تھی اس کے لیے منظور دفتر کا ایک ملازم نہ رہا تھا بلکہ قریبی عزیز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا دو ہفتے کے بعد اعجاز طلبی کا پروانہ ہاتھ میں پکڑے ملتان کے اسٹیشن پر اترا تین روز پہلے اسے پیپلز لیبر فیڈریشن کی جانب سے خط موصول ہوا تھا assistant joint secretary B A Chaudhry دورے پر ملتان پہنچ رہے ہیں ان سے جا کر ملنے کا حکم درج تھا خط پر منسٹری آف لیبر کے ایک سیکشن افسر کے کاؤنٹر سائن بھی موجود تھے اعجاز نے شہر کے صدر دفتر سے پتہ کیا بی اے چودھری کو کوئی نہ جانتا تھا صرف ایک آدمی نے بتایا کہ اس شخص کی ابھی ابھی تعیناتی ہوئی ہے مگر اس سے پہلے ایک آدھ بار کراچی وغیرہ میں لیبر کو آرگنائز کرنے کے سلسلے میں ان کا نام سننے میں آیا تھا تفصیل سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا ایک ہی دن کے اندر یہ خبر سارے علاقے میں پھیل گئی تھی کہ ملک اعجاز ملتان میں افسران سے ملنے جا رہے ہیں سب لوگ نتیجے کے انتظار میں تھے اعجاز کو کہیں دور نہ جانا پڑا اسٹیشن کے ساتھ ہی ریلوے یونین کے دفتر میں بی اے چودھری اور ان کے سٹاف کو دو کمرے دے دیے گئے تھے جہاں تین روز تک ان کا قیام تھا اعجاز پوچھتا ہوا وہاں جا پہنچا یہ بی اے چودھری صاحب کا کمرہ ہے اس نے پوچھا سیکٹری صاحب جو کراچی سے آئے ہیں ہاں آپ ملنا چاہتے ہیں ہاں میں لاہور سے آیا ہوں یہی کمرہ ہے ان کے پاس کچھ آدمی بیٹھے ہیں مگر آپ اندر چلے جائیں اعجاز نے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا دروازے کی عین سامنے چوڑی سی میز پڑی تھی جس کے اس طرف تین آدمی دروازے کی جانب پشت کیے کرسیوں پر بیٹھے تھے وہ اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کوئی بات کر رہے تھے وہ آدمی جو اعجاز کے اندازے میں بی اے چودھری تھا میز پہ جھکا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا اور اپنے مقابل بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھے بغیر ان کی باتیں سن کر آہستہ آہستہ سر ہلاتا جا رہا تھا اس پر پر سرسری سی نظر ڈال کر بغل کی طرف پڑی ہوئی کرسی بیٹھ گیا پرانی عمارت کا بڑا سا اونچی چھت والا کمرہ تھا جس کی دیواروں سے سفیدہ اور سیمٹ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا بغل کی دیوار میں ایک نیم وا دروازہ تھا جو ملحقہ کمرے میں کھلتا تھا اس کمرے سے چند مردوں اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں ایک دیوار کے ساتھ پانی والا پرانا سا کولر نصب تھا جس کے پنکھے کا ہلکا ہلکا شور کمرے میں پھیلا تھا کمرے میں باہر کی نسبت کافی ٹھنڈک تھی اعجاز میز کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا تو کرسی پر بیٹھا ہوا شخص اٹھے بغیر آگے جھک کر تین آدمیوں سے ہاتھ ملا رہا تھا تینوں رخصت ہو کر کمرے سے نکل گئے تو اعجاز نے کاغذ نکال کر آگے بڑھایا اس وقت پہلی بار اس نے توجہ سے بی اے چودھری کو دیکھا اور اسے ایسا دھچکا لگا کہ وہ خود بخود کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور آگے جھک کر اپنے آپ کو سہارا دیا بشیر اس نے ہولے سے کہا گویا اپنے آپ سے بات کر رہا ہو بشیر ایک تار اسے دیکھے جا رہا تھا اس کے ہونٹوں پہ بے معلوم سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں آشنائی کی جھلک تھی جیسے کہہ رہا ہو حیران ہوئے نہ اعجاز استجاب کی حالت میں میز کے ساتھ کھسکتا ہوا بشیر کے پاس جا کھڑا ہوا بشیر نے گرم جوشی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا بشیر کے پنجے میں انوکھا زور تھا جسے محسوس کر کے اعجاز چونکا تم اعجاز کے منہ سے بات نہ نکل رہی تھی بی اے بشیر نے ہاتھ سے سامنے والی کرسی کی جانب اشارہ کیا اعجاز جا کر کرسی پہ بیٹھ گیا اس کی نظریں بشیر کے چہرے سے نہ ہٹتی تھیں چودھری بشیر نے کہا بی اے چودھری بشیر سے بی اے چودھری تک کا سفر بہت طویل ہے وقت مختصر ہے مگر سفر لمبا ہے موقع آنے پر کبھی بیٹھ کر بات کریں گے تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے تم نے بھی کافی سفر طے کیا ہے اللہ کا شکر ہے اعجاز نے جواب دیا اس وقت اپنی طلبی کی خود بد اس کے دل سے ختم ہو چکی تھی وہ صرف بشیر کی حیت میں کھویا ہوا تھا وہ پرانا پلپلے چہرے اور نرم آنکھوں والا بشیر غائب ہو چکا تھا اس کا رنگ اس حد تک صاف ہو چکا تھا کہ کسی آسمانی رنگ ساز کے کمال کا گمان ہوتا تھا اس کی موٹی سلوٹ در سلوٹ جلد کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے چہرے کی چربی کسی مشین کے ذریعے نچوڑ لی گئی ہو اس کی جلد کی بنتر تک بدل چکی تھی داڑھی مجھے صاف ہو چکی تھی اس کے بال اسی طرح گھنے تھے مگر ان میں سفید لکیریں دکھائی دے رہی تھیں بال اس نے بہت چھوٹے کٹوا رکھے تھے جس سے اس کا حلیہ یکسر بدل گیا تھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بھاری حزن تھا مگر ساتھ ہی پتھر کی سی سختی آ گئی تھی آنکھوں پہ اس نے شفاف پلاسٹک کے فریم والا چشمہ لگا رکھا تھا اعجاز کے ذہن کے پردے پر دو شکلیں بار بار ابھر رہی تھیں جیسے فلم چل رہی ہو ایک وہ بشیر جو ایک جلسے میں اعجاز کے پہلو میں کھڑا اس کی لکھی ہوئی تقریر پڑھنے سے پہلے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اعجاز اس کی پشت پہ ہاتھ رکھے اسے تھامے ہوئے تھا اور دوسرا یہ بی اے چودھری تھا جو سفید لٹھے کی کلف لگی شلوار قمیض پہنے کرسی پر یوں بیٹھا جیسے با اختیار ہونے کا احساس اس کے کندھوں پہ لگا ہو اس کی آواز تک بدل چکی تھی اس میں گھسا ہوا سا پن آ گیا تھا جیسے مستقل طور پہ گلا بیٹھا ہوا ہو اس شخص کی جون بدل چکی تھی تو گویا تمہیں اعجاز نے بات شروع کی پھر فوراً اپنی تصحیح کی آپ کو میرے سارے کریئر کا علم ہے جواب میں بشیر نے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ آہستہ آہستہ سر ہلا کر اتفاق کیا مگر نہ کوئی خط نہ پتر اعجاز نے کہا نہ کوئی اپنے شہر کا چکر چند لہجے تک بشیر لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے اپنے سامنے میز پر دیکھتا رہا پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ میری ایک بات مانو گے کیوں نہیں اعجاز خوش آمدی سے بولا ہمیں ذرائع بلاگ میں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے لیبر میں نہیں پارٹی میں مگر اس میں لیبر بھی آ جاتی ہے ایک قومی اخبار شروع کیا جا چکا ہے صوبائی سطح پر پارٹی ایک اخبار نکالنا چاہ رہی ہے تاکہ اپوزیشن پریس کے پروپگنڈے کا تدارک کیا جا سکے مگر میں اعجاز توقف سے بولا میں نے اخبار کا کام کبھی کیا ہی نہیں اس کام میں کیا ہوتا ہے بشیر نے ہاتھ ہلا کر کہا جیسے اپنے سامنے کی ہوا کو پرے ہٹا رہا ہو اخبار تو روز پڑھتے ہو نا اور تقریریں بھی لکھتے ہو بس وہی کچھ ہوتا ہے ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت ہاتھ میں چند کاغذات لیے داخل ہوئی اعجاز نے ایک لہجے کو سر موڑ کر اسے دیکھا اور پھر بشیر کی جانب متوجہ ہوا مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر حیرت کے مارے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا کنیز کی صورت میں زیادہ فرق نہ آیا تھا صرف بدن میں کچھ فربی آ گئی تھی البتہ اس کی چال بدل گئی تھی اب وہ زمین پر اس طرح کھل کر قدم رکھتی جیسے اس زمین پر اور اپنے اگلے قدم پر مکمل اعتبار ہو اس کے باوجود اس کے چہرے پر بشیر کسی کرختگی نہ آئی تھی اعجاز کو دیکھ کر وہ تمام سفید دانت نکال کر مسکرائی کنیز اعجاز ہولے سے پکارا ملک اعجاز کنیز بولی راضی خوشی ہو ہاں کنیز اعجاز نے یوں جواب دیا جیسے خواب کی حالت میں ہو کنیز نے جلدی سے ہاتھ والا کاغذ بشیر کو پکڑایا یہ خوش دل لگاری کا قصہ ہے وہ بولی اور میز کے گر چلتی ہوئی آ کھڑی ہوئی کیا حال چال ہے ٹھیک اعجاز کے گلے میں تھوک پھنس گیا اس نے کھانس کر گلا صاف کیا ٹھیک ٹھاک ہوں تم کیسی ہو مجھے کنیز نے ہنس کر ہاتھ پھیلائے تم دیکھ ہی رہے ہو اس کی آواز میں اعتماد تھا اس کی آنکھوں میں بے باکی اور ہونٹوں کے گرد کی جلد میں وہی پرانی ملائمت تھی اس نے سفید سلکی کپڑے کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سیاہ رنگ کا باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا فربی اس کے جسم کے خم مندمل نہ کر سکی تھی اس کی چھاتی میں وہی رانائی اور اٹھان تھی چودھری بشیر کا بلاوا آیا تھا اعجاز نے کہا ہاں کنیز بولی جیسے کہ یہ بات اس کے علم میں ہو رہو گے آج واپس چلا جاؤں گا اعجاز نے کنکھیوں سے دیکھا کہ کنیز کو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بشیر کرسی میں بیٹھا بیٹھا کسمس آیا مگر ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر جھکا رہا اچھا وہ ہاتھ کے اشارے سے بولی میں اس کمرے میں ہوں مل کر جانا ضرور دیکھو گولی نہ دے جانا کنیز جاتے ہوئے بولی کیا وہ ہنسی یہ کراچی کی زبان ہے مطلب ہے کہ وعدہ کر کے غائب نہ ہو جانا نہیں نہیں مل کر جاؤں گا اعجاز اسے فرش پار کر کے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا کنیز سے اعجاز کا واسطہ وقتوں تک رہا تھا مگر اس کی یاد میں کنیز کے دو ہی روپ محفوظ تھے ایک پہلا جب وہ ڈھیلا سا کرتا پہنے ننگے پاؤں سڑک کے بیچ کھڑی واویلا ویلا کر رہی تھی اور دوسرا علی احمد کے گھر سہن کا جہاں وہ ایک لاش کی مانند سوزنی سے ڈھکی پڑی تھی جب وہ نظر سے اوجھل ہو گئی تو اعجاز کرسی پر بیٹھ گیا کنیز ہمارے بانڈز لیبر کے سیکشن میں ہے بشیر نے کہا چند منٹ کے بعد بشیر نے ایک کاغذ لے کر اس پہ لکھنا شروع کیا دو چار سطریں لکھ کر کاغذ کو پلٹا اور چند سطریں دوسری طرف تحریر کیں پھر اس نے کاغذ سیدھا کر کے اعجاز کو پکڑا دیا لاہور میں ان صاحب سے جا کر مل لو نام اور پتہ لکھ دیا ہے دوسری طرف میرا کراچی کا پتہ ہے ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا اعجاز نے دیکھا کہ اچانک بشیر کے لہجے میں اکتاہٹ نما تھکن کی جھلک آ گئی تھی جیسے کہ وہ اس ملاقات کو اب ختم کرنا چاہتا ہو اعجاز نے کاغذ پڑھے بغیر طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا بشیر نے بیٹھے بیٹھے میز پر آگے جھک کر اس سے ہاتھ میں لایا اعجاز رخصت ہو کر درمیانی دروازے کی جانب بڑھا تو بشیر بولا اس کمرے کا دروازہ برامدے میں بھی ہے اعجاز باہر برامدے میں نکل گیا اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اندر سے کنیز نے اعجاز کو دیکھ لیا آؤ ملک اعجاز آ جاؤ وہ آواز دے کر بولی اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک خوش شکل جوان عورت بیٹھی تھی کنیز نے اس کی طرف دیکھ کر آئی برو سے ہلکا سا اشارہ کیا لڑکی مشینی کل کی طرح اٹھی اور اپنی کرسی اعجاز کو پیش کر کے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور کیا خبر ہے کنیز نے کہا علاقہ کیسا ہے جیسا تھا ویسا ہی ہے اعجاز نے بتایا کچھ نہ کچھ فرق تو آیا ہوگا اتنی مدت ہو گئی ہے ہاں اعجاز نے کہا اس کا خون یورش کر رہا تھا اور دل کی کوئی کوئی دھڑکن تلف ہو رہی تھی اس سے پوری بات نہ ہو پا رہی تھی وہ مختصر سی بات کر کے چپ ہو رہتا سنا ہے تم بڑے ذمہ دار ہو گئے ہو کنیز نے کہا چھوٹا زمیندار جیسا پہلے تھا کنیز نے نفی میں لمبا سا سر ہلا دیا ہمیں سب خبر ہے پلک اجاز مگر خوشی کی بات ہے کہ تم نے یونین کا کام نہیں چھوڑا اعجاز کی حیرت نہ ٹھہرتی تھی کنیز کی زبان بھی سدھر گئی تھی جو ہو سکتا ہے کرتا ہوں بس ذرا احتیاط سے رہو احتیاط سے ہاں کنیز ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے ہوئے بولی اس کے کمرے کے اندر کرسی پر بیٹھے بیٹھے اعجاز کی بے چینی بڑھ رہی تھی کنیز کو دیکھ دیکھ کر اسے کھلی جگہوں کا تصور آ رہا تھا کنیز اس کی کیفیت کو بھانپ کر اٹھ کھڑی ہوئی چلو باہر چلتے ہیں اندر تو حبس نے جان نکال دی ہے دونوں برامدے میں چلتے چلتے عمارت سے باہر چھوٹے سے خشک لون میں نکل آئے کھلی ہوا میں سانس لے کر اعجاز کا جی ٹھہرنے لگا تمہارا ایک بیٹا تھا نا اعجاز نے پوچھا فوج میں بھرتی ہو گیا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ پڑھ لکھ جائے مگر پڑھائی میں اس کا جی نہ لگا مگر مجھے چھوڑ کر نہیں گیا جب بھی اسے چھٹی ملتی ہے پہلے میرے پاس آتا ہے وہ ایک لہجے رکی پھر بولی دیکھو زندگی ہو تو آدمی کبھی نہ کبھی مل ہی لیتا ہے ہاں تمہاری بڑی مہربانی ملک جی تم مجھ سے ملنے کو روک گئے تم ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی رہتی ہو اعجاز نے کہا کیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی اعجاز ہنس کر بولا مہربانی کی کیا بات ہے کنیز آہستہ سے ہنس کر سوچ میں پڑ گئی قریب سے ایک ریل گاڑی گرجتی ہوئی گزرنے لگی جب وہ گزر چکی تو کنیز بولی ایک زمانہ ہو گیا پتہ نہیں تمہیں یاد بھی ہے یا نہیں مگر ادھر تمہارے علاقے میں بڑے بڑے ملک تھے چودھری تھے مربوں والے جائیدادوں والے بڑی شانوں والے تھے مجھے پکڑ کر لے جاتے اپنے جسموں کو میرے اوپر رگڑتے جیسے اندر گھس جانا چاہتے ہوں میری زبان اپنے منہ میں رکھ کر چوستے اب اس کے بعد پیچھے کچھ رہ جاتا ہے اعجاز کا چہرہ سرخ ہو گیا وہ گونگوں کی طرح کنیز کو دیکھتا رہا کنیز سر جھٹک کر بولی مگر نہیں میرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے جس گلاس میں پانی پیتی تھی اسے مانج کر ایک طرف رکھ دیتے تھے ایک مدت ہوئی اس بات کو مگر ملک اعجاز تم نے میری پکائی ہوئی ہی نہیں میرے دانت کی کاٹی ہوئی روٹی میرے ہاتھ سے لے کر کھائی تھی یہ تمہاری مہربانی تھی ملک جی جو مجھے کبھی نہیں بھولتی یاد ہے جواب میں اعجاز نے آہستہ سے سر ہلا دیا کنیز ہستی چلو چھوڑو ان باتوں کو تمہارے منہ میں تو زبان ہی نہیں رہی تم ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اب میں جاتی ہوں اعجاز کا جی چاہنے لگا کہ وہ کنیز کو اپنے بازوؤں میں لے لے مگر وہ پلٹ کر جا رہی تھی ارے ہاں وہ ایک لمحے کو رکی اور بولی ذرا دیکھ بھال کر رہنا اپنا خیال رکھنا اعجاز اس خردرے خشک گھاس والے لون میں کھڑا ایک لمبی سی مال گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھتا رہا پھر وہاں سے چل پڑا لکشمی چوک سے ہوتا ہوا اعجاز منٹ گمری روڈ پر ہو لیا ایک دودھ دہی کی دکان کے ساتھ تنگ سا دروازہ تھا جہاں سے سیمنٹ کی سیڑھیاں سیدھی اوپر چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ایڈریس تو یہی ہے دکاندار کے لڑکے نے اعجاز کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پڑھا اوپر چلے جائیں اعجاز نے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا تو دکاندار بولا اوپر چڑھ جاؤ چودھری جی دفتر شفتر ہیں بے فکر ہو کر جاؤ آدمی آتے جاتے رہتے ہیں اعجاز پوچھتا پاچھتا ہوا تیسری منزل پر جا پہنچا وہاں ایک ہی کمرہ تھا بیچ میں ایک میز رکھی تھی جس کے گرد چار کرسیاں تھیں سب سے اچھی دفتری کرسی پر ایک معتبر قسم کا آدمی چشمہ لگائے بیٹھا تھا باقی تینوں کرسیوں پر تین جوان آدمی بیٹھے اخباریں پڑھ رہے تھے کمرے کی حالت خستہ تھی دیواروں پر گرد کی موٹی طے جمی تھی دو کھڑکیوں کے متعدد شیشے ٹوٹے ہوئے تھے جن کی جگہ پر گتے اٹکا کر ہوا بند کی گئی تھی فرش پر بو سیدھا سا قالین بچھا تھا کمرے کی فضا کسی قصبے کی میونسپل لائبریری سے ملتی جلتی تھی اعجاز نے کاغذ پر لکھا ہوا نام دہرا کر پوچھا سید الاسلام آپ ہیں جی میں ہی ہوں معتبر آدمی نے شائستگی سے جواب دیا اعجاز نے رکا اس کے ہاتھ میں دے دیا بی اے چودھری صاحب نے مجھے آپ سے ملنے کو کہا تھا بی اے چودھری الاسلام نے کاغذ پڑھ کر پوچھا میرا نام اور پتہ تو درست ہے مگر یہ بی اے چودھری کون ہے دوسری طرف لکھا ہوا ہے اعجاز نے کہا الاسلام نے کاغذ پلٹ کر دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہوئی اچھا بشیر وہ بے تکلفی سے بولا اب بی اے چودھری بن گیا ہے وہ کچھ دیر تک بے خیالی سے کاغذ کو انگلیوں میں مسلتا رہا انہوں نے کچھ عندیہ دیا کہ کس سلسلے میں آپ کو یہاں بھیج رہے ہیں کہہ رہے تھے اعجاز جھجکتا ہوا بولا آپ اخبار نکال رہے ہیں ہاں قمر الاسلام نے منہ سے استحضائیہ آواز نکالی اور تنزیہ مسکراہٹ سے تینوں لڑکوں کی جانب دیکھا لڑکے پڑھے لکھے نوجوان معلوم ہوتے تھے تینوں چھت کی طرف آنکھیں اٹھا کر مسکرائے اور دوبارہ خاموشی سے اخبار پڑھنے لگے بھائی اخبار نکلنے کی خبر تو ہم نے بھی سن رکھی ہے قمر الاسلام نے کہا نوجوانوں میں سے ایک ہنس پڑا معاف کیجیے گا میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا قمر الاسلام نے کہا محمد اعجاز محمد اعجاز صاحب تشریف رکھیے بھئی ان کے لیے کرسی چھوڑو سب سے کم عمر لڑکا کرسی سے اٹھ کر ساتھ رکھی نیچی سی تپائی پہ بیٹھ گیا آپ لیبر موومنٹ میں رہے ہیں کمر الاسلام نے پوچھا جی ہاں کمر الاسلام سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا اعجاز نے مختصراً اپنے کام کے حالات بتائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھوڑی دیر تک کمر الاسلام اخبار کے ورق پڑھے تھوڑی دیر تک کمر الاسلام اخبار کے وقت پڑھے بغیر الٹتا پلٹتا رہا جیسے کچھ سوچ میں ہو پھر چہرہ اٹھا کر ایک لہجہ اعجاز کو دیکھتا رہا اب اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب تھی اور آئی برو پہ ہلکی سی شکن تھی بشیر صاحب کو میں جانتا ہوں وہ ہیں تو لیبر کے آدمی مگر ہوشیار آدمی ہیں انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بھیجا ہوگا مگر میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہم لوگ تین ماہ سے یہاں بیٹھے ہیں آج فنڈز آتے ہیں کہ کل آتے ہیں پہلے پلان بنا کہ ہفتہ وار نکالیں پھر روز نامے کا فیصلہ ہوا ارادے بلند ہوتے جا رہے ہیں فنڈز کم ہوتے جا رہے ہیں لیبر کا معاملہ تو پھر بھی ٹھیک ہے اصلاحات ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں ادھر تو دونوں کا معاملہ ہے ادھر کیا ہے پیسے لگائے جاؤ اور انتظار کرو ہم کر رہے ہیں جب پیسے ملیں گے تو ہم کام کریں گے اور دوسرے انتظار کریں گے یہ لانگ ٹرم معاملہ ہے این ممکن ہے کہ آپ جرنلزم کے لیے موضوع ترین آدمی ہوں مگر لیبر پالیٹکس میں اور اس کام میں کوئی قدر مشترک نہیں میری طرف دیکھیے میں پارٹی کا بانی رکن ہوں دیکھتے ہی دیکھتے کمر الاسلام کے چہرے کی کیفیت اس کا لہجہ اس کے جسم کا انداز تک سراسر بدل گیا وہ پرسکون شائستگی کا تاثر ہوا ہو گیا اس کے چہرے پر ہراسانی کے آثار نمودار ہونے لگے باتیں کرتے کرتے اس کی تھوک کے ننے ننے گولے اس کی باچھوں میں اٹک گئے تھے اور ان کی لیز لبوں کی حرکت کے ساتھ بار بار شکلیں تبدیل کر رہی تھی اس کے ہاتھوں میں مہین سی کپ کپاہٹ رواں تھی دوسری کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لڑکے کسم سا کر اٹھ کھڑے ہوئے ایک جا کر کونے میں رکھی ہوئی تپائی پر پڑے چائے کے برتنوں کو الٹنے پلٹنے لگا دوسرا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا اور جھک کر نیچے سڑک کو دیکھنے لگا تپائی پر بیٹھا ہوا لڑکا اخبار سامنے پھیلائے آنکھوں کے کونوں سے کمر الاسلام کو تاکنے لگا ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کمر الاسلام کی اس کیفیت سے آشنا تھے اور اس کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے میں پارٹی کا کمر الاسلام نے دہرا کر کہنا شروع کیا بانی ممبر ہوں اور یہاں تین مہینے سے بیکار بیٹھا ہوا ہوں آپ کا کیا خیال ہے جی اعجاز نے پوچھا آپ کے خیال میں قمر الاسلام آگے جھک کر نیم رازداری سے بولا کیا پارٹی نے مجھے کھڈے لائن لگا دیا ہے نہیں جی اعجاز سراسیمگی سیمگی سے ہنس کر بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کمر الاسلام نے اس کی بات سنی انسنی کر دی میں ریولوشنری ہوں ابھی صبر سے انتظار کر رہا ہوں ایک بار طے ہو گیا کہ انہوں نے مجھے ایک طرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دیکھنا ان کے دماغ ٹھکانے لگا دوں گا ایسا ادھم مچے گا کہ یہ سارے چوہے چمچے جو پارٹی کے گرد جمع ہو گئے ہیں دم دبا کر بھاگ جائیں گے ان لوگوں کی کیا کمٹمنٹ ہے میں وہ مٹھی ہوا میں بلند کر کے گرجا ریولوشن کا آدمی ہوں پھر اس نے ہاتھ کھول کر دھم سے میز پر مارا ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا اس کے زرد رنگ چہرے کی کیفیت دے کر اعجاز کی بے چینی بڑھنے لگی چل یار کمر الاسلام نے چشمہ اتارا اور رومال سے اس کے شیشے صاف کرتے ہوئے یکدم اپنا مزاج تبدیل کر کے لڑکے کو مخاطب کیا اعجاز صاحب کو چائے پلا اعجاز اٹھ کھڑا ہوا میں اس وقت چائے نہیں پیتا مجھے تکلیف دیتی ہے بہت بہت شکریہ دراصل مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اجازت دیجیے ارے نہیں بھائی آپ کو بشیر نے او معاف کیجیے گا وہ تن سے بولا B A Chaudhry joint assistant secretary صاحب نے اتنی دور سے بھیجا ہے ہم آپ کی کوئی توازع نہیں کر سکے میں یہیں سے آیا ہوں اچھا ہاں ہاں آپ نے بتایا تو تھا بہرحال جہاں تک آپ کا تعلق ہے ویلکم جوائن دا کلب پھر آؤں گا جلدی کی کیا بات ہے اب اجازت لیتا ہوں آپ کا بہت شکریہ سپہر آخری دموں پہ تھی جب اعجاز اپنے دفتر میں داخل ہوا اس نے دو ڈھائی دن کے بعد دفتر میں قدم رکھا تھا اس کی کرسی پر مرزا عبد الرشید بیٹھا تھا یہ شخص جو لوہار خاندان سے تعلق رکھتا تھا ایک عرصے سے مزدور تنظیموں میں پیش پیش رہا تھا گو ایک جگہ پر ٹک کر کام نہ کرتا تھا ایک ہی شہر کے اندر ہلکے تبدیل کرتا رہتا تھا اور کبھی دوسرے شہر کو چلا جایا کرتا تھا شروع سے ہی اس نے کسی نہ کسی وجہ سے اعجاز کے خلاف ایک گروپ بنا لیا ہوا تھا گو اعجاز کی حیثیت کے مقابل وہ کبھی کھل کر سامنے کھڑا نہ ہوا تھا اور منہ پر وہ ہمیشہ اعجاز کے احترام کا خیال رکھتا تھا اعجاز کو اس کی حرکتوں کا علم تھا اگر اصولی طور پر وہ مرزا رشید کی مخلص خدمات کے پیش نظر اس کا لحاظ رکھتا تھا مرزا رشید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اس نے اٹھ کر اعجاز سے ہاتھ ملایا مگر اس کے لیے کرسی خالی نہ کی اعجاز کا ماتھا ٹھنکا رشید دوبارہ اس کی کرسی پر بیٹھ گیا باقی لوگ کھڑے رہے مرزا رشید نے دوسری کرسی کی جانب اشارہ کر کے اعجاز کو بیٹھنے کی دعوت دی بیٹھو ملک اعجاز اب تو تم بڑے آدمی بن گئے ہو اعجاز سنبھل کر کرسی پر بیٹھ گیا کیا بن گیا ہوں چیدے اس نے پوچھا جرنلسٹ بن گئے ہو جناب ہمیں لیڈ کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہو تم سے کس نے یہ کہا ہے واؤ ملک صاحب ہم کوئی اتنے ہی بے خبر ہیں میں کوئی جرنلسٹ ورنلسٹ نہیں بنا تم سے کسی نے غلط کہا ہے اچھا پھر کیا کرنے کے ارادے ہیں کیا مطلب رشید نے چھپکے سے ایک ٹائپ شدہ کاغذ میز کے دراز سے نکال کر اعجاز کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ صوبائی ہیڈ کوارٹر سے مرزا عبدالرشید کے نام خط تھا جس میں ہدایت درج تھی ملک محمد اعجاز کے حلقے کا چارج سنبھال لے کیونکہ ملک محمد اعجاز نے اگلے چار الفاظ نے اعجاز کا لہو اس کے سر کو چڑھا دیا استعفیٰ دے دیا ہے غصلے خون کی یورش سے ایک لمحے کو اعجاز کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اس نے سر کو آہستہ سے جھٹک کر نظر صاف کی اور کاغذ رشید کو واپس دے دیا ساتھ ہی اسے یہ احساس ہوا کہ اب اس کی عزت کا سوال تھا اگر وہ اس بات سے لاعلمی ظاہر کرتا تو اس کی ہیٹی ہوتی تھی ارادے کی پوری قوت کو بروئے کار لا کر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا میرا خیال تھا وہ ہنس کر بولا معاملہ شاید اندر ہی اندر طے ہو جائے گا واؤ ملک صاحب آخر ہم بھی ایسے بے تعلق تو نہیں ہمیں پتہ تھا یہاں سے اٹھ کر آپ قومی محاذ پر ہی جائیں گے رشید نے نچلے دراز سے دو فائلوں کا پلندہ نکالا یہ کچھ آپ کے ذاتی کاغذات ہیں میں نے احتیاط سے فائلوں میں بند کر دیے ہیں اب ذرا ہمارا بھی خیال رکھیے گا کبھی کبھی اخبار میں ہمارا ذکر بھی آ جائے کوئی تصویر کوئی تصویر شصویر چھپ جایا کرے آخر ہم نے بھی خدمت کی ہے کیوں نہیں شیدے اعجاز اٹھتے ہوئے بولا تو تو بڑا فعال آدمی ہے فائلیں بغل میں لیے اعجاز دفتر سے نکل کر سوچے سمجھے بغیر مختار ڈوگر کے گھر کی جانب چل پڑا مختار ڈوگر کی نئی کار جو اس نے حال ہی میں خریدی تھی باہر کھڑی تھی ڈوگر صاحب ہیں اعجاز نے ملازم سے پوچھا ہیں ملک صاحب ان کو اطلاع دو طویل انتظار کے بعد ملازم اندر سے لوٹا جی ڈوگر صاحب تو گھر پر نہیں ہیں اس نے بتایا ابھی تو نے کہا تھا کہ ہیں جی کوئی آدمی آئے تھے ان کے ساتھ پچھلے دروازے سے نکل گئے ہیں ملازم کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے اعجاز وہاں سے چلا تو قدرتی طور پر اس کے قدم منظور کے گھر کی جانب اٹھنے لگے سال ہر سال کے بعد پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ زمین اس کے پاؤں تلے سے سرک رہی ہے اور وہ لا علم تھا کہ یہ معاملہ آخر کیا تھا منظور کے بھائی کو ڈاکٹروں نے مستقل خواب آور دوائیاں کھلا کر سلا رکھا تھا پہلے سے بہت بہتر ہے منظور نے بتایا صبر میں ہے ذہن بھی کچھ نہ کچھ صاف ہوتا جا رہا ہے آپ کو یاد ہے پچھلی اتوار کو اس نے آپ کو پہچان لیا تھا ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی صاف نقشے آتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اچھی سائن ہے انشاءاللہ سو فیصدی ہو جائے گا مجھے اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیتا ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی اچھی سائن ہے کم از کم کسی کو تو مستقل پہچانتا ہے میں اٹھ کر لیٹرین بھی جاؤں تو شور مچا دیتا ہے اور ملک جی کام کیسا چل رہا ہے میں نے کام چھوڑ دیا ہے منظور ہیں منظور اچھل پڑا کیوں نہیں یہ بات نہیں اصل میں مجھے فارغ کر دیا گیا ہے کیوں کس نے کیا ہے دفتر بند ہو گیا ہے دفتر تو کھلا ہے مرزے رشید نے سنبھال لیا ہے چیدے تلوار نے منظور جوش میں چار سے اٹھ کھڑا ہوا یہ چھیدے کی کرتوت ہے اس سازشی کو نہیں چھوڑوں گا اس کی ماں کی تلوار اس کی پیٹھ میں گھسیڑ دوں گا بیٹھ جاؤ منظور اعجاز نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا اس کا قصور نہیں ہے آپ اسے نہیں جانتے ملک جی سازش ہی ہے مادر چود میری ایک بات مانو ملک جی میری زندگی تو اب کچھ بھی نہیں رہ گئی منظور کی آنکھوں میں آنسو تھے بس ایک بار ہاں کہہ دو میں اسے آج ہی ختم نہ کر دوں تو اپنے باپ کا تخم نہیں میری بات سنو منظور خام خواہ ایسے کل میں منہ سے نہ نکالو چھیدے نے کچھ نہیں کیا اسے اوپر سے حکم ملا ہے یہ سارا کام بشیر ارائی نے کیا ہے بشیر رائی وہ کون ہے تم اسے نہیں جانتے کئی سال پہلے وہ یہاں ہوا کرتا تھا اب بڑا صاف بن گیا ہے آپ سے اس کی دشمنی ہے نہیں پھر اس نے آپ کے ساتھ برائی کیوں کی یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی میرا تو دل کہتا ہے یہ شیدے کی کرتوت ہے ایک بار مجھے جانے دیں الٹا لٹکا کر بکوا لوں گا اعجاز نے منع کیا اس بات کا مجھے خود ہی پتہ لگانا ہے اعجاز کا جی وہاں سے اٹھ کر کہیں جانے کو نہ کر رہا تھا وہ آدھی رات تک منظور کے پاس بیٹھا رہا آخر اس نے گھڑی کا وقت دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا رات تو نکل گئی ہے ملک جی اب کہاں جاؤ گے سائیکل بھی آپ کے پاس نہیں ہے یہیں رہ جاؤ نہیں منظور میں رات کی گاڑی سے ملتان جا رہا ہوں ملتان کیا کرنے وہاں کچھ لوگوں سے ملنا ہے کل آ جاؤں گا یہ فائلیں تم اپنے پاس رکھ لو اسٹیشن سے اعجاز گاڑی میں سوار ہوا تو اس کے خیال میں کوئی بات نہ آ رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں چمچہ پھیر کر اسے مٹ کر دیا ہو جیسے کسی نے اس کے دماغ میں چمچا پھیر کر اسے گڑ مڑ کر دیا ہو ریل گاڑی میں تھوڑی دیر کو تھکاوٹ نے اسے آ لیا اور اس کی آنکھ لگ گئی جب وہ جاگا تو اس کا ذہن کسی حد تک صاف تھا اور اس میں وہی ایک سوال کھٹک رہا تھا جیسے خالی برتن میں کنکر کھڑکتا ہو کیوں آخر کیوں وجہ کیا تھی اس معاملے کی طے میں کیا تھا پولیس کے ساتھ میری کھٹ پٹ پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے یہ یونین کے کام کا ایک حصہ ہے ہم اور وہ مزدور اور پولیس پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کنیز وہ کنیز کو میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کس مسایا تو تھا مگر نہیں یہ فیصلہ تو پہلے کا ہو چکا تھا کیا بشیر مجھ سے حسد کرتا ہے کنیز کے ساتھ میرے سابقہ تعلقات کی بنا پر یا اپنی پرانی خفیتیں مٹانے اور نئی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے ان میں سے کوئی بات بھی دور اسکار نہیں تھی آخر آدمیوں کے دلوں کے بھید کون جانتا ہے ریلوے یونین کی عمارت میں قدم رکھ کر اعجاز سیدھا بشیر کے کمرے تک چلا گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا بشیر کے پاس چار آدمی کرسیوں پر بیٹھے تھے سب چائے پی رہے تھے اور بظاہر خوش گپیوں میں مشغول تھے اعجاز میز کے سامنے جا کھڑا ہوا بشیر کچھ کہے بغیر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اعجاز نے کہا بیٹھ جاؤ بشیر نے خالی کرسی کی جانب اشارہ کر کے اسے کہا ابھی فارغ ہو جاتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے اعجاز سختی سے بولا مجھے واپس جانا ہے بشیر اس کے تیور دیکھ کر اپنے چاروں مہمانوں سے مخاطب ہو کر بولا اچھا پھر کر دینا ویسے انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا اچھا پھر ملاقات ہوگی جو باتیں ہوئی ہیں میں نے نوٹ کر لی ہیں کوئی اور بات ہوئی تو مجھے مطلع کر دینا ویسے انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا بشیر نے بیٹھے بیٹھے آگے جھک کر چاروں سے ہاتھ ملایا جب وہ رخصت ہو کر کمرے سے نکل گئے تو اعجاز بولا میں نے استعفیٰ نہیں دیا کس نے دیا ہے بھائی بیٹھ تو جاؤ آرام سے بات کرتے ہیں معاملہ کیا ہے معاملہ کوئی نہیں اعجاز کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا استعفے کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا تھا مگر لکھا گیا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ایک دوسرے آدمی کو میری جگہ پر تعینات کر دیا گیا ہے میرے خیال میں تو تھا کہ بھائی یہ کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوا ہے آخر تم نے لیبر کے علاوہ پارٹی کی سیاست میں بھی تو قدم رکھنا شروع کر دیا تھا چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمہاری قابلیتوں کو صحیح طور پر استعمال ہونا چاہیے لیبر کے لیے ہمیں ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو صرف لیبر کا کام کرے تمہارے لیے زیادہ وسیع میدان کی ضرورت تھی جس میں تم اپنے جوہر دکھا سکو چنانچہ تمہیں وہ موقع مہیا کر دیا گیا موقع مہیا کر دیا گیا موقع مہیا کر دیا گیا اعجاز نے غصے سے دہرا کر کہا کیسا موقع مہیا کر دیا گیا وہ جس جگہ تم نے مجھے بھیجا تھا وہ موقع مہیا کیا گیا تھا نہ وہاں کوئی کام ہو رہا ہے نہ کاج ہو رہا ہے تین چار لڑکے آتے ہیں جو اخباریں پڑھ کر اور چائے پی کر چلے جاتے ہیں اور ایک نیم پاگل سا آدمی وہاں بٹھا رکھا ہے جو ریولوشن کی باتیں کرتا ہے بشیر کے چہرے پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ پیدا ہوئی ہاں انقلاب کی باتیں ہم سب کرتے آئے ہیں وہ ہولے سے بولا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو مگر اس کا سلیقہ کسے ہے خیر چھوڑو ان باتوں کو مقصد یہ ہے کہ اسی واسطے تمہیں بھیجا تھا کہ وہاں جا کر آرگنائز کرو نہ پیسہ نہ دھیلا اعجاز بولا آرگنائز کیا کروں وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ پارٹی کا بنیادی ممبر ہے وہ میری سنے گا میں کسی اخبار وخبار میں جانا نہیں چاہتا میں وہ کام کروں گا جس میں میں نے عمر صرف کی ہے میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا میرے ساتھ فریب ہوا ہے بشیر کا انداز یکدم بدل گیا نہ وہ آنکھوں میں آشنائی کی جھلک رہی نہ لہجے کی دوستی اعجاز نے اس کیفیت کو یوں محسوس کیا جیسے تند لوہ کا جھونکا منہ کو لگتا ہے وہ ٹکٹکی باندھے بشیر کو دیکھ رہا تھا اور اس نے محسوس کیا کہ پہلے روز جو اس نے سوچا تھا کہ بشیر کا رنگ ان سالوں کے دوران صاف ہو گیا تھا وہ محض پلاہٹ تھی جو جل کی سلوٹوں پر پھیلی ہوئی تھی جیسے لاشوں کے چہرے پر ہوتی ہے اب بشیر کی آنکھوں میں اور لبوں کے گرد وہ پتھر کی سی سختی پوری طرح نمایاں ہو گئی تھی جسے پہلے روز اعجاز سے محسوس کیا تھا یہ نہ میرا فیصلہ ہے نہ لیبر کے کسی آدمی کا بشیر بولا یہ ہائی کمان کا فیصلہ ہے ہائی کمان کس کی ہائی کمان پارٹی کی ہائی کمان میرے متعلق اعجاز مستجاب ہو کر بولا میری کیا حیثیت ہے کیا میری لیول پر پارٹی کی ہائی کمان فیصلہ کرتی ہے بشیر کی آواز کی سرد مہری اعجاز کی ہڈیوں سے آ ٹکرائی جہاں ڈسپلن کا سوال آتا ہے وہاں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کی جاتی میں نے کب ڈسپلن توڑا ہے بشیر نے ایک لمحہ توقف کیا جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو وہ تقریر جو تم نے مختار ڈوگر کے جلسے میں کی تھی وہ تمہیں یاد ہے ہاں اس میں تم نے کیا کہا تھا وہی معمول کی باتیں کہ عوام کے نام پر ہر کار مختار نے قوم کو دھوکہ دیا ہے اس لیے عوام کا نام آئندہ سے استعمال نہیں ہونا چاہیے کیا یہ مناسب بات تھی میرے خیال میں بالکل مناسب تھی ایسی تقریریں پہلے بھی تو ہوتی رہی ہیں درست بشیر نے کہا لیکن وہ تب کی بات تھی اور یہ اب کی بات ہے اس وقت پارٹی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی تھی اب پارٹی حکومت میں ہے یہ دو مختلف باتیں ہیں ان دونوں مواقع کی ضروریات مختلف ہیں ایسی بات کی سمجھ تمہارے جیسے انقلابیوں کو نہیں آتی لیکن حکومت چلانے کے لیے بھی کیا لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا نہیں پڑتا درست لیکن تم نے برخود غلط حربہ استعمال کیا ہے اس میں کون سی بات غلط ہے اپنے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالو پہلی بار کسی کو عوام کے نام پر حکومت ملی ہے لیڈر نے عوام کا نام لیا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے عوام کے نام پر لوگوں نے ووٹ دیے عوام کے نام پر لوگوں نے بڑے بڑے وزیروں اور سیاسی ساہوکاروں کو ہرایا عوام کے نام پر لوگوں کا جذبہ جاگا جمہوریت کا اتنا بڑا انقلاب یہاں پہلی بار آیا ہے اور تم عوام کے نام کا تصور ہی مٹا دینا چاہتے ہو اگر عوام کا لفظ مٹ گیا تو سب کچھ مٹ جائے گا ایسی باتوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی اعجاز دم بخود رہ گیا میں نے تو صرف عوام اور غریب لوگوں کا فرق بیان کیا تھا وہ بولا ہوں ہوں بشیر سر جھٹک کر بولا تم نے عوام کے نعرے کو جس کے بل پر قوم ہمارے ساتھ چلی ہے بے عزت کیا ہے تم نے جمہوریت کی جڑ پر وار کیا ہے زبان کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے جو سب سے بڑی قوت ہے اور سب سے بڑی شرارت کی جڑ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ شرارت پھیل جائے تو نہ غریب کے پاس کچھ رہے گا نہ امیر کے پاس ایسی شرارت اپنے نہیں غیر لوگ کرتے ہیں مگر جس کام کے لیے تم نے مجھے بھیجا ہے وہاں تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے کیا وہ زبان کی شرارت نہیں بشیر خشک سی ہنسی ہنسا ملک جاز تم سیاست کے معصومین میں سے ہو سیاست کے معصوموں کا اکھاڑا جرنلزم ہے سیاست کے معصوموں کا اکھاڑا اعجاز نے دہرا کر پوچھا اب اس کا غصہ جو اچمبے کی صورت میں دب گیا تھا دوبارہ ابھر رہا تھا ہاں بشیر بولا کون پڑھتا ہے کون اعتبار کرتا ہے پھر تم نے مجھے وہاں کس لیے بھیجا ہے وہی دشمنوں کے پراپرگنڈے کا جواب تو دینا ہی ہوتا ہے یہ بھی ایک فنکشن ہے دیکھ ملک اجاز بہت سے معاملوں میں تم سمجھدار ہو میرے اوپر تمہارے احسان ہیں میں انکار نہیں کرتا اور انہیں لوٹانے کی اپنے تئیں کوشش بھی کرتا رہتا ہوں جن کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا مگر میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں سب انقلابیے آخر میں صرف دو صورتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں روزی کمانے کی اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی روٹی جہاں سے ملتی ہے کماتے ہیں اور زمین کو مطمئن کرنے کی وہ کوئی نہ کوئی صورت ایجاد کر لیتے ہیں مگر ملک کے کروڑوں عوام کو سنبھال کر رکھنا ایک بالکل دوسرا کام ہے اس میں رختہ اندازی کی گنجائش نہیں ہے نہ ایسا انقلابیہ تو نہیں بشیر تمہیں پتہ ہے میں نے ہزاروں مزدوروں کو سنبھال کر رکھا ہے وہ وقت گیا اعجاز بشیر کی آواز میں اکتاہٹ تھی جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اعجاز کی حالت قابو سے باہر ہو گئی تو میری عمر بھر کی کمائی غارت گئی میرا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں بشیر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا میں اپنی جگہ واپس حاصل کروں گا اعجاز اٹھ کھڑا ہوا میں دیکھوں گا وہ آدمی کیسے میری جگہ پر بیٹھتا ہے بشیر نے منع کرنے کے انداز میں خاموشی سے سر کو دائیں بائیں ہلایا اعجاز پلٹ کر کمرے سے نکل گیا کھلے دروازے کے باہر رک کر وہ بولا میں نے اس کام میں عمر گنوائی ہے مجھے کون نکال سکتا ہے تم لوگوں نے وہ پہلے بشیر اور پھر برامدے میں کھڑے دو چار آدمیوں کی جانب انگلی اٹھا کر بولا تم لوگوں نے کیا کیا ہے تم لوگوں نے کرسیوں پر بیٹھ کر حکم چلائے ہیں وہ باہر کو چل پڑا وہ برامدے میں چلتا اور مڑ مڑ کر دیکھتا ہوا اونچی آواز میں بولتا جا رہا تھا میں نے میدان میں بازی لگائی ہے میں نے اپنی روزی اس میں گنوائی ہے میں نے گھر باہر کی قربانی دی ہے میرے ساتھ دگا ہوا ہے برامدے سے نکل کر وہ خشک کھاس کے لون میں روک گیا دفتروں کے کمروں میں سے لوگ نکل نکل کر برامدے میں جمع ہو رہے تھے سب کی توجہ کا مرکز اعجاز تھا بشیر کے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر کنیز چوکھٹ سے ٹیک لگائے کولے پہ ہاتھ رکھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ دو عورتیں اور ایک مرد کھڑے تھے بشیر کے کمرے کے دروازے سے اس کی شکل نمودار ہوئی اعجاز نے دیکھا کہ وہ ایک مضبوط چھڑی کے سہارے بمشکل ایک ٹانگ گھسیٹ کر چل رہا تھا اعجاز بہت بول چکا تھا مگر اس کی تسلی نہ ہوئی تھی وہ ابھی تک الفاظ تلاش کر رہا تھا اس نے مٹھی کس کر ہوا میں لہرائی میں نے اس میں الفاظ اس کے منہ سے ایسے نکلے جیسے بندوق کی نالی گولیاں اگلتی ہیں اپنا ایمان گنوایا ہے جواب میں پندرہ بیس خاموش چہرے برآمدے میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے جن کے آخری سرے پر کنیز اور بشیر کھڑے تھے دفتن اعجاز کو یوں محسوس ہوا جیسے سارا خون اس کے بدن سے نچڑ گیا ہے اور اس کا سینہ خالی ہو گیا ہے بشیر کی مفلوس شبی کو چھڑی کے سہارے کھڑے دیکھ کر اس کے غصے کی لہر بیٹھتی چلی گئی وہ تیزی سے پلٹا اور عمارت کی حدود سے نکل گیا اعجاز بس پکڑ کر دوپہر تک واپس پہنچ گیا وہ سیدھا اس دکان پر گیا جہاں اس نے اپنی بائی سائیکل چین اور پہیے کی تاروں کی خرابی کی وجہ سے مرمت کے لیے دی ہوئی تھی ملک صاحب منیر مکینک بولا سائیکل نیا خریدے یہ بہت پرانا ہو گیا ہے جب نیا تھا تو اس وقت بھی میں نے ہی چلایا تھا نا اعجاز نے کہا منیر ہنس پڑا حضور آپ کی پوزیشن تو موٹر سائیکل کی ہے سائیکلوں کو اب چھوڑ دیں یہ دیکھیں ایک نمبر موٹر سائیکل آیا ہوا ہے چھ مہینے بھی نہیں چلا سستا بک رہا ہے اعجاز کافی عرصے سے ارادہ کر رہا تھا کہ لڑکے بڑے ہو رہے ہیں اپنی سائیکل ان کو دے کر ایک موٹر سائیکل خرید لے مگر حسب عادت گانٹ کھولنے سے کتراتا رہا تھا اس وقت مکینک کی بات نے عجیب طور پہ اس کے اندر ایک تمانیت بخش کیفیت پیدا کی چمکتا ہوا موٹر سائیکل تقریباً نیا لگ رہا تھا کتنے میں بک رہا ہے اس نے پوچھا آپ کو خاص سستا لے دوں گا ٹرائی کر کے دیکھیں قیمت کا اندازہ تو بتا پیسوں کی بات چھوڑیں لگ صاحب آپ ٹرائی لیں آدھی کک پر سٹارٹ ہونے والی مشین ہے ایسا مال روز روز مارکیٹ میں نہیں آتا اعجاز نے موٹر سائیکل کے گرد گھوم پھیر کر اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو پھر قیمت نہیں بتائے گا ملک صاحب پھر وہی بات چلے لے جائیں کچھ بھی نہ دیں ٹرائی تسلی بخش ہوئی تو جو آپ کی جیب میں ہوا وہ دے دینا میں آپ سے دوسری بات کروں تو کہنا کہ منیرا جھوٹا آدمی تھا ساتھ ہی اس نے جیب سے چابی نکال کر موٹر سائیکل میں گھمائی اور کیک ماری تو پھر کر کے انجن چلنے لگا ذرا اس کی آواز سنے ملک صاحب جیسے ابھی ابھی کارخانے سے بن کر آیا ہے ہے کہ نہیں کچھ دیر بعد اعجاز نے کہا ٹھیک ہے منیر آج میں اسے گھر لے جاتا ہوں کل لے آؤں گا ٹرائی ٹھیک رہی تو سودا کریں گے ملک صاحب جب تک جی چاہے ٹرائی لیں آپ کوئی نا واقف آدمی تو نہیں ہمارے مہربان ہیں ذرا ایک بات کا خیال رکھیں مشین صاف ستھری ہے کہیں ادھر ادھر سے لگنے نہ پائے ناخن کا نشان بھی پڑ جائے تو گاہک کی نظر میں قیمت آدھی رہ جاتی ہے فکر نہ کر منیر نشان لگ گیا تو میں آدھی قیمت پر خرید لوں گا دونوں ہنس پڑے جب اعجاز گھر میں داخل ہوا تو سکینہ اور دونوں لڑکے اٹھ کر دوڑ پڑے اعجاز نے احتیاط سے موٹر سائیکل اٹھا کر دہلیز پار کی اور اسے صحن والے کمرے کی دیوار کے برابر کھڑا کر دیا یہ کیا ہے سکینہ نے پوچھا تجھے دکھائی نہیں دیتا کیا ہے کس کا ہے دکاندار کا ہے کس دکاندار کا سائیکل کی دکان والے کا ہے بھائی ٹرائی کے لیے لایا ہوں کیوں کیوں کا کیا مطلب ہے ٹھیک نکلا تو خرید لوں گا خرید لو گے یہ تو ہزاروں کا ہوگا پھر کیا ہے تو جیتی رہ اسی طرح سنبھال کے کاروبار کرتی رہی تو کار بھی آ جائے گی اور تم اس پہ چڑھ کے ساری ساری رات سیر کرتے رہو ہیں کل کے گئے ہوئے آ جا نکلے ہو ابا یہ ہمارا ہو جائے گا حسن نے پوچھا ابا مجھے بھی چلانا سکھا دو گے حسین بولا ابا سائیکل میں لے لوں جا اوئے بڑا معتبر آیا تو کیسے لے لے گا حسین جارحانہ انداز میں بولا حسن دبک کر چپ ہو رہا دونوں لڑکے ہی جانی کیفیت میں موٹر سائیکل کے گر چکر لگا رہے تھے اوے ہٹ جاؤ اعجاز نے کہا پرے ہو جاؤ جس نے اس کو ہاتھ لگایا اس کی چمڑی اتار دوں گا اعجاز سیدھا اندر جا کر چار پائی پہ لیٹ گیا سکینہ دوسری چار پائی پہ بیٹھ گئی کہاں رہ گئے تھے سکینہ نے پوچھا ملتان چلا گیا تھا تم پرسوں بھی ملتان گئے تھے ہاں پھر کل کیا کرنے گئے تھے کام تھا بتایا تو ہے سکینہ مانی خیز نظروں سے اسے دیکھتی رہی پھر بولی بتاتے کیوں نہیں کہ بشیر رائیں سے ملنے گئے تھے تجھے کس نے بتایا اعجاز نے چونک کر پوچھا زلفی ریڑے والے کو شہر میں منظور ملا تھا منظور نے اسے بتایا ہے ہاں اعجاز کروٹ سے ہل کر سیدھا پشت پہ لیٹ گیا یہ بشیر رائیں وہی ہے جو تمہاری مسلن کو نکال کر لے گیا تھا جواب میں اعجاز نے حلق سے این کر کے ناگواری سے آواز نکالی میرے خلاف جھوٹی باتیں تجھے کون بتاتا رہتا ہے جھوٹی نہیں ہے سارا زمانہ جانتا ہے تو کانوں کی کچی ہے لائی لگ ہے حسن حسین اس نے لڑکوں کو آواز دے کر بلایا آؤ میری ٹانگیں دباؤ لڑکوں نے چار پائی کے دونوں جانی بیٹھ کر باپ کی ایک ایک ٹانگ سنبھال لی اور زور زور سے دبانے لگے مثلاً ابھی اس کے ساتھ ہے یا چھوڑ کر بھاگ گئی ہے تجھے کوئی اور بات کرنے کو نہیں ملتی میرا دماغ پہلے ہی خراب ہو رہا ہے چکینہ نے دل کا غبار نکالنے کے بعد موضوع بدل دیا زلفی کو منظور نے بتایا ہے کہ تم نے کام ختم کر دیا ہے اعجاز خاموش رہا کیوں ٹھیک ہے یا غلط ہاں اعجاز آہستہ سے بولا ہاں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پیچھا بھی چھوڑ سر کھائے جا رہی ہے تمہارا سر بڑا نازک ہے نا میں فجر کی اذان تک بیٹھی جاگتی رہی ہوں میرے سر کو کچھ نہیں ہوا تیرا سر تو لکڑی کا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا اوے وہ لڑکے پر چیخا ہاتھ ہولا رکھ اللہ کا شکر ہے تم نے کام چھوڑ دیا ہے ٹھیکہ ختم ہونے کو ہے زمین واپس لے کر خود کھیتی کرو کچھ ہاتھ بھی آئے ٹھیکے والے تو اپنی قسمت کو ہی روتے رہتے ہیں ٹھیکہ تو نے اور چاچے نے دیا تھا اب روتی کیوں ہو تم کچھ کرنے والے ہوتے تو ہمیں کیا سانپ نے کاٹا تھا کہ زمین دوسروں کے ہاتھ میں دیتے بس ٹھیک ہے اب کوئی اور کام اپنے سر مت لینا گھر میں رہ کر کاشت کراؤ کچھ لڑکوں کا بھی خیال کرو سارا دن باہر دڑنگے مارتے ہیں میرے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں میں کس کس کام کو سنبھالوں اعجاز ٹانگے دبواتے دبواتے سوتا گیا سکینہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی کچھ دیر کے بعد اس نے آواز دے کر کہا اوئے ہنسنے ابے سے پوچھ روٹی کھانی ہے دونوں لڑکوں نے باری باری باپ کو جھنجھوڑا ابا ابا بی بی کہتی ہے روٹی کھانی ہے اعجاز نے نیند میں اون آ آواز نکالی اور کروٹ بدل کر سو گیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر پھر کر آیا ہے سکینہ اپنے آپ سے بولی اب خالی پیٹ سو گیا ہے اٹھ کر کہے گا میرے بدن میں درد ہو رہی ہے اعجاز شام کے وقت اٹھا اور روٹی کھا کر پھر سو گیا صبح سویرے جب وہ اٹھا تو اس کا جسم ہلکا پھلکا تھا نہا دھو کر جب وہ ناشتہ کرنے بیٹھا تو اس کا مزاج حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھا اور دل کھلا ہوا تھا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو کپڑا لے کر موٹر سائیکل کو صاف کرو اس نے لڑکوں سے کہا گندے ہاتھ نہ لگانا لڑکے خوشی خوشی جا کر موٹر سائیکل کی گرد صاف کرنے لگے کہاں جا رہے ہو سکینہ نے دوسرا پراٹھا اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا منظور کو ملنے جا رہا ہوں اس کے پاس میرے کاغذات ہیں اعجاز نے سفید لٹھے کی دھلی ہوئی شلوار قمیض پہنی جلدی آ جانا سکینہ نے کہا ابے کو بلایا ہے بیٹھ کر کوئی بات کریں گے ابا موٹر سائیکل صاف ہو گیا ہے بھائی لے جائیں میں نے تم سے کہا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا پرے ہو جاؤ مگر جب اعجاز نے موٹر سائیکل دہلیز سے نکالا اور اسے نالی سے بچا بچا کر دھکیلتا ہوا گلی کے سرے تک لے گیا تو حسن بولا ابا ایک جھوٹا تو دے دے تمہارے اسکول کا وقت ہو گیا ہے چلو جاؤ ابھی دیر ہے حسین بولا بس سڑک تک اعجاز نے دونوں لڑکوں کو پیچھے بٹھایا اور احتیاط سے چلاتا ہوا سڑک تک لے گیا چلو اب اترو ابا سڑک پر تھوڑی دور دونوں لڑکے بولے ذرا تیز اعجاز نے موٹر سائیکل کا رخ شہر سے الٹی جانی موڑا اور آدھے میل تک تیز چلا کے لے گیا ہوا لڑکوں کے چہروں سے رگڑ کھا کے گزری تو انہوں نے چیک چیخ کر ہنسنا شروع کر دیا ایک لمبے عرصے کے بعد اعجاز نے اپنے بچوں کی ہمراہی میں اس انوکھے لطف کو محسوس کیا واپسی پر اس نے کچے راستے پر موٹر سائیکل روک لی اب دوڑ جاؤ وہ بولا اسکول سے دیر ہو گئی تو تمہیں درست کر دوں گا آٹھ دس منٹ کے اندر اعجاز شہر میں اپنے علاقے کے اندر داخل ہو چکا تھا اپنے دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ارادتاً رفتار بہت دھیمی کر لی اس نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ شیدہ تلوار دروازے میں کھڑا چند لوگوں سے باتیں کر رہا تھا ان کے مقابل پہنچ کر اعجاز نے ان پر سرسری نگاہ ڈالی وہ سب باتیں چھوڑ کر اعجاز کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اعجاز کو سلام کیا جس کا جواب اس نے ہاتھ اٹھا کر دیا اور اسی رفتار سے گزر گیا اسے پتا تھا کہ وہ سب منہ اٹھائے اسے دور تک دیکھتے رہے ہوں گے وہ سر اٹھائے اکڑ کر موٹر سائیکل پہ بیٹھا تھا اور اس کا دل جو صبح سے ہلکا تھا اب اڑنے لگا تھا وہ تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ ایک بس ٹاپ پر اسے مانوس چہرہ نظر آیا بیس گز آگے جا کر اسے یاد آیا کہ یہ بدی الزما تھا کئی سال پہلے یہ اخباری رپورٹر ہوا کرتا تھا جس نے پہلی بار اعجاز سے ملاقات کر کے اس کی تصویر اور ایک مختصر سا بیان ایک بڑے اخبار میں چھاپا تھا بعد میں ترقی کرتے کرتے وہ ایک نئے روزنامے کا ایڈیٹر ہو گیا تھا اعجاز کے ساتھ اس کی چند بار ملاقات ہو چکی تھی اعجاز واپس مڑ آیا بس اسٹاپ سے شیدہ تلوار اس کے ساتھی دکھائی دے رہے تھے جو سب کے سب ابھی تک اعجاز کی جانب مڑ کر دیکھ رہے تھے بدی الزماں اسٹاپ پہ کھڑا اخبار پڑھنے میں منہمک تھا بدی صاحب چلیے آپ کو آؤں بدی الزماں نے اخبار سے سر اٹھا کر دیکھا اخ آ ملک اعجاز صاحب السلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں بالکل خیریت سے ہوں اللہ کا کرم ہے آئیے میں آپ کے وقت کا حرچ نہیں کرنا چاہتا بدی زمان نے کہا وقت نہ ہوتا تو میں رکتا ہی کیوں ودی صاحب آئیے آئیے ہاں آج کل تو شاید آپ کے پاس کچھ وقت فارغ ہو بدی الزما بولا اس نے اعجاز کی پچھلی نشست پر جم کر بیٹھنے اپنا تھیلا گود میں سنبھالنے اور ناک پر اینک کو درست کرنے میں کچھ وقت لیا پھر کچھ سوچ کر اینک اتار دی اور جیب میں رکھ لی اللہ کا نام لے کر چلیے میں بھی ورد کرتا ہوں مجھے ان سواریوں سے خوف آتا ہے اعجاز روانہ ہوا تو بدی الزمان بات جاری رکھتے ہوئے بولا ہاں آپ کے سیٹ اپ میں کچھ رد و بدل کی خبریں ملی ہیں آپ کو کس نے بتایا ہے بھئی اخبار نویز ہیں حالات سے باخبر رہنا ہمارا پیشہ ہے اعجاز حسا یہ تو درست ہے بدی صاحب خبر بھی کم و بیش درست ہی ہے کچھ تفصیلات بتائیے تفصیلات کا ابھی مجھے پوری طرح علم نہیں اعجاز نے بات ٹالتے ہوئے کہا جب پتہ چل گیا تو ضرور بتاؤں گا آپ سنائیے طلوع میں کیسا چل رہا ہے وہاں سے تو میں فارغ ہو گیا ہوں بدی زمان نے کہا فارغ ہو گئے ہو کیوں بس چھوڑ دیا مالکان کے اور میرے خیالات میں فرق تھا دخل اندازی کرتے تھے میں وہاں چل نہیں سکا استعفیٰ دے دیا افسوس کی بات ہے اعجاز نے کہا اب کیا کر رہے ہیں بھئی میں نے سوچا کہ مالکان کوئی اور ہوں اور ایڈیٹر کوئی اور تو کام دیر تک نہیں چل سکتا اخبار اپنا ہی اچھا ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو چنانچہ میں نے ہاتھ پاؤں مار کر ایک ہفتہ بار نکالا ہے ابھی اس کے تین ایشو نکلے ہیں خبر نہیں کتنے روز چلے گا ابھی تو ہم ٹیتھنگ ٹربل سے ہی نہیں نکل سکے قسمت ہوئی تو چل نکلے گا ورنہ قلم کان میں اڑس کر پھر کسی طرف کو نکل پڑیں گے وہ ہنسا پھر جلدی سے بولا ارے اس طرف نہیں بھائی یہ تو طلوع کے دفتر کو جا رہے ہیں اب میرا دفتر دوسری طرف ہے آگے چوک سے سیدھے ہاتھ کو مڑ جائیے ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پر بدیو زمانے اعجاز کو رکوا لیا چلیے کچھ تھوڑا وقت ہے تو ایک چائے کی پیالی ہو جائے گپ شپ رہے گی ہمارا سیٹ اپ بھی دیکھیے میں ایک دوست کی خبر لینے جا رہا تھا اعجاز موٹر سائیکل دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے بولا چلیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں اعجاز بدی الزما کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ گیا دفتر ایک چھوٹے سے چوبارے میں تھا جس کی کھڑکیاں پچھلی گلی میں کھلتی تھیں ایک میز تین چار کرسیاں دو تپائیاں ایک ٹائپ رائٹر دفتر کی کل اوقات تھی اخباروں رسالوں اور سادے کاغذوں کے ڈھیر اس کے علاوہ تھے جن کے درمیان گھرا ہوا ایک نوجوان لڑکا کرسی پہ بیٹھا تپائی پہ جھک کر کچھ لکھ رہا تھا چلنے پھرنے کی جگہ کچھ کم تھی مگر چوبارہ صاف ستھرا تھا اور اس میں ایک خاص ترتیب سے بے ترتیبی نظر آ رہی تھی یہ میرا اسسٹنٹ ہے بدی زمان نے تعارفن کہا اور پیشتر اس کے اعجاز نوجوان سے مسافہ کرتا بدی الزمان اسے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا جہاں اس کی ہفتہ وار کا ڈھیر لگا تھا اس نے اوپر سے ایک پرچہ اٹھا کر اعجاز کو دکھایا کیسا ٹائٹل ہے واہ اعجاز نے پرچہ اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا با بانگ دہل بہت خوب پہلے اس کا نام نقطہ نظر تجویز ہوا تھا اگر اس میں مجھے کوئی چاشنی نظر نہیں آئی کیا خیال ہے بالکل درست ہے بھئی بات یہ ہے کہ اگر کچھ کہنا ہے تو بانگ دہل کہیے چاہے چار دن ہی کہیے کیوں ٹھیک ہے نا بھئی شمس ملک صاحب کو چائے تو پلاؤ بدی الزمان اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اعجاز کو سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا ایک میرے عزیز ہیں انہوں نے کئی سال سے ڈکلیریشن حاصل کر رکھی ہے بس پرچے کا نام بدلنے کی ٹیکنیکلٹی تھی وہ کروا لی کچھ دوستوں سے مانگا کچھ رشتے داروں نے مدد کی میرے ایک پھپا بینک میں ہیں کافی سینئر پوسٹ پر ہیں کچھ انہوں نے ہاتھ بٹایا گارنٹی کی صورت میں مگر بینک گارنٹی بھی سکہ بند چیز ہے بہرحال اتنا کچھ ہو گیا کہ شروع کر سکوں اخبار اصل میں اشتہاروں پر چلتا ہے اس کے لیے کانٹیکٹ ہونے چاہیے ابھی تک تو شو سٹرنگ آپریشن ہے مگر رسپانس اچھا ہے پڑھا جا رہا ہے اور اس پہ کمنٹ بھی ہو رہا ہے کافی حوصلہ افزا حالات ہیں وہ بے یقینی سے ہنسا اور سگریٹ کے کش لینے لگا تم بتاؤ تمہارا اب کیا پروگرام ہے مجھے بھی ارباب بدست و کشاد اخبار نویسی کی جانب دھکیلنے والے تھے اعجاز ہنس کر بولا بال بال بچا ہوں کہاں بدیو زماں چکنا ہو کر بولا کوئی پارٹی کا اخبار نکال رہے ہیں وہ کمر الاسلام والا تو نہیں وہی ہے بدی الظماں حکارہ سے بولا میں کمر کو بیس سال سے جانتا ہوں پارٹی کا پٹھو ہے ساری عمر باتوں کی کمائی کھاتا رہا ہے وہ اپنے قصبے کا ایک ورق کا لوکل پرچہ نہیں نکال سکتا ڈیلی پیپر نکالنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے ملک اعجاز اگر اخبار کا کام ہی کرنا ہے وہ آگے جھک کر اپنائیا سے بولا تو یہاں آ جاؤ تمہارا اپنا پرچہ ہے تنخواہ ونخواہ نہیں دے سکتا خدا کا شکر ہے اس کی ضرورت نہیں ہاں ہاں جانتا ہوں پیچھے سے ماشاء اللہ تگڑے ہو میں کئی بار سوچا بھی کرتا تھا تمہاری بیک گراؤنڈ کا آدمی یونین وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑتا ہم تو حالات کے آگے آگے بھاگتے ہوئے جدھر کو دھکیل دیے گئے ادھر کو جا نکلے حالات ہی ادھر ادھر لے جاتے ہیں بدی صاحب اعجاز نے کہا حالات ایک بندے کے دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں مگر نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے حالات ہماری سمتیں متعین کرتے ہیں تمہارے جیسا تجربہ کار اور تعلق واسطہ رکھنے والا آدمی تو اس کام میں بہت کامیاب ہو سکتا ہے اعجاز ہنسا آپ کو ایک بات بتاؤں کل ہی ایک آدمی سے ملا ہوں جو کہہ رہا تھا کہ جرنلزم سیاسی معصومین کا اکھاڑا ہے ہاں ہاں بدیو زمان آدھی سگریٹ نوشوں کی مخصوص ہنسی ہنسا ایک سن کی ویو پوائنٹ یہ بھی ہے مگر جناب میں نہ سیاسی ہوں نہ معصوم ہوں سیاست چھوڑ دی اور معصومیت کھو دی وہ اپنی بات پر دوبارہ پورے زور سے ہسا اب تو انسان کا انسان کے اوپر ظلم روکنا میرا مشن ہے چھوٹی برائیاں بڑی برائیوں کو جنم دیتی ہیں آج کل ایک گھی سکینڈل کے پیچھے لگا ہوا ہوں خراب گھی کھا کھا کر سینکڑوں لوگ بیمار پڑ رہے ہیں بڑے بڑے اخباروں نے خبر دبا دی ہے مگر میں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا ہے ریکارڈ جمع کر رہا ہوں بدیو زمانے میز کا دروازہ کھول کر ایک لمبا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اعجاز کی طرف بڑھا دیا یہ لسٹ ہے ان لوگوں کی جو بیمار پڑے ہیں نام اور پتے سب مکمل ہیں دیکھو اس نے ایک جگہ پر انگلی رکھ کر کہا یہ دو آدمی موزہ نور پور کے ہیں جو تمہارا ہی علاقہ ہے میں نے ایک فری لانس کو اس کام کے پیچھے لگایا تھا مگر زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی یہ جرت والے آدمی کا کام ہے تجربہ کار آدمی کا کام ہے اس میں بہت سے اینگل ہیں کافی چیزیں انوالو ہیں اگر تمہارے جیسا کوئی آدمی میرے ساتھ ہو تو گارنٹی سے کہتا ہوں بام شیل ہوگا بام شیل یہ بات تو درست ہے اعجاز نے کہا شمس بھائی ملک صاحب کو ایک اور چائے بنا کر دو نہیں ایک پیالی کافی ہے میں چائے کا عادی نہیں ہوں اعجاز اٹھ کھڑا ہوا اب اجازت دیجیے پھر ملاقات ہوگی بدیو زماں اعجاز کو سیڑھیوں تک چھوڑنے کے لیے آیا پھر کیا خیال ہے وہ اعجاز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا کس بارے میں ہو جائے مار کا بدی الظام آنکھ مار کر بولا مل کے کرتے ہیں ابھی تو میں سنبھلا بھی نہیں بدی صاحب اعجاز ہنس کر بولا کچھ زمینداری کے معاملے نمٹانے ہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا سنجیدگی سے غور کرو ملک بوم شیل ہے نام نکل جائے گا بدی زمان نے ہوا میں انگلی اور انگوٹھا پھیلا کر اخبار کی سرخی کی لکیر کھینچی ملک محمد اعجاز بول ٹائپ میں چھپا لوں گا اعجاز سر ہلا کر ہنسا اور زماں سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوا